الله تبارك وتعالى هل كذب الكفار ما كانوا يفعلون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له مال من مال له ولها يجمع من لا أقل له وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال میرے محترم بھائی اور دوست کو جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اسی دن شیطان کو بھی اتارا جس دن اللہ تعالیٰ نے حق کو زمین پر بھیجا اسی دن اللہ تعالیٰ نے باطل کو بھی زمین پر بھیجا جس دن حق لے کر آدم علیہ السلام آئے اسی دن باطل لے کر شیطان آیا اس دن سے شیطانی طاقتیں وہ اپنی طرف بلانے میں برسر پیکار ہیں رحمان کے نمائندے اللہ کی طرف بلانے میں برسر پیکار ہیں یہ دو دعوتیں آدم علیہ السلام سے چلی ہیں اور اس وقت تک چلیں گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا کہ یہ وہ آخری گھڑی ہوگی جب اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند فرما دے گا اس کے بعد کافر کا ایمان قبول نہیں اس کی توبہ قبول نہیں جو جس حال میں ہوگا پھر اسے اسی پہ مرنا ہوگا یہ اللہ تعالی کا بچھایا ہوا اسٹیج ہے جہاں اس کے بندوں کا امتحان ہے بيده اللہ بے دہل ملک شيء قدير اللہ خلق الموت قبل لیبلوکم ایوکم احسن عملہ وہ ذات برکتوں والی جس نے زندگی اور موت کا نظام چلایا جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی لگام ہے ہے یہ سارا کچھ اس لیے کہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے انا جالنا بے نبل اللہ لنبلوہم افسن احسن عملہ زمین کو مزین کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں اچھا عمل کون کرتا ہے کون دنیا کو بناتا ہے کون آخرت کو بناتا ہے کون اللہ کو راضی کرتا ہے کون شیطان کو راضی کرتا ہے کون ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے سر بھڑ کی بازیاں لگاتا ہے اور جان دیتا ہے کون ہے جو نقصانی راہوں میں چلتے ہوئے معلومات کو اکٹھا کرنا زندگی کی معراج سمجھتا ہے یہ حق و باطل کا ٹکراؤ آدم علیہ السلام سے شروع ہے میرے بھائیو آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے الحرب السجال بیننا ینالون منا وننال منہم جب عہد کی لڑائی میں شکست ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جنگ ہمارے درمیان ہمیشہ چلتی رہے گی کبھی وہ جیتیں گے کبھی ہم جیتیں گے کبھی دو وہ بھر کے لے جائیں گے کبھی ڈول ہم بھر کے لے جائیں گے ہماری کامیابی اور ناکامی کا مفہوم وہ نہیں ہے جو بازار میں سمجھا جا رہا جو اسکول والے کالج والے سمجھا رہے جو یونیورسٹیوں والے سمجھا رہے یا جو آج کا میڈیا ہمیں مفہوم سمجھا رہا ہے ہماری کامیابی کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے آج کی دنیا میں مال کا مل جانا عزت دولت شہرت کا مل جانا فتح کے جھنڈے گاڑ دینا اسے کامیابی سمجھا جاتا ہے ذلیل و رسوا ہو جانا جانا مر جانا گر جانا اسے ناکامی سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کا مفہوم دیا ہے زہ عن النار و ادخل الجنت فقط فاض جو سے بچا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب یہ مفہوم کامیابی ناکام کون ہے ان الخاصرین الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين آپ انہیں بتائیے موت کے بعد جو دوزخ کی گہرائیوں میں جا گریں گے اور ان کے اوپر بھی آگ ہوگی ان کے نیچے بھی آگ ہوگی لہم من فوقہم غلل من النار ومن تحتہم غلل ان کے اوپر بھی آگ ان کے نیچے بھی آگ ذالک یخوف اللہ به عبادہ یا عباد فتقون یہ وہ ناکامی ہے جس سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے اے ایمان والو ناکامی سے ڈر جاؤ جہنم میں چلے جانا یہ ناکامی ہے جنت میں چلے جانا یہ کامیابی ہے اللہ راضی ہو گیا ہم فتح پا گئے چاہے ہمیں میدان میں شکست ہو گئی اللہ ناراض ہو گیا تو ہم شکست کھا گئے چاہے ہمیں میدان میں فتح ہو گئی یہ مفہوم اس وقت نہ سمجھا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے لہذا ساری دنیا کے انسانوں کا کے سمجھنے کا جو معیار ہے وہ وہی بن گیا جو مغرب کی تعلیم نے ہمیں دیا آگے ہماری بدقسمتی ہمیں ایسے رہبر ملے جنہوں نے اللہ کے نبی وہ رہبر مانا ہی نہیں تھا آج کی روشنیوں سے متاثر ہوئے پیسے کی کھنک کو انہوں نے نغمہ سمجھا شراب کو انہوں نے پانی سمجھا کاغذ کے پھولوں کو انہوں نے گلاب سمجھا اور خزاں کو انہوں نے بہار سمجھا جھوٹ میں انہیں سچ نظر آیا دنیا کے راگ رنگ میں انہیں عزتیں نظر آئیں چمک سے بھڑکی لے لباس بلند و بالا بلڈنگیں پھسلتی ہوئی سڑکوں پہ چمکدار گاڑیاں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے نئے نئے موبائل بڑے بڑے ہوٹلوں میں سیر و تفریح اور ملکوں کی سیر و تفریح یہ ان کو دنیا کی عزت نظر آیا انہوں نے اسی کی دعوت دی اسی کی طرف بلایا ہماری ساری نسل اس سے اس کا شکار ہو کر اسی میں بہتی چلی گئی انہوں نے بھی سمجھا شاید عزت کی معراج یہی ہے کہ نیچے گاڑی ہو اور بلند و بالا بلند و بالا منصب ہو بینک بیلنس ہو بڑے بڑے گھر ہوں شاید اسی کا نام عزت ہے یہ مفہوم قرآن رد کرتا ہے اللہ کا نبی رد کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے پکا گھر دے دے کچا گھر دے دے اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے تخت دے دے یا تختہ دے دے اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے عزت دے دے یا زلیل کر دے اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے شہرت دے دے یا گمنامی دے دے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پھر چاہے عروج دے دے یا زوال دے دے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پھر چاہے اعلیٰ خاندان ہو یا ادنا خاندان ہو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پھر چاہے خوبصورت ہے یا بدصورت ہے اللہ اگر راضی ہو جائے پھر چاہے مرد ہے یا عورت ہے ہر حال میں کامیابی اس کے لیے واجب ہو گئی اس کے حق میں ترازو کا پلڑا جھک گیا جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے ظاہری چیزیں کوئی بنیاد نہیں ہیں لیکن آج کا نادان پڑھا ہوا انسان جو بدقسمتی سے اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے وہ اپنے سے اندھوں کے علم پر نازاں ہے وہ کافر کے علم پر نازاں ہے اس پہ ڈاکٹریٹ کے دعوے ہیں پی ایچ ڈی کے دعوے ہیں میرے بھائیو فزکس کا پڑھنے والا کیمسٹری کو کیا جانے کیمسٹری کا پڑھنے والا باٹنی کو کیا جانے باٹنی کا پڑھنے والا وہ اکنامکس کو کیا جانے یہ تو آپس میں بھی جو دنیا کے علوم ہیں اس میں بھی پوری طرح حاوی نہیں ہے اکنامکس الگ سبجیکٹ ہے اور فزکس الگ ہے کیمسٹری الگ ہے فزیولوجی الگ ہے بایولوجی الگ ہے باٹنی الگ ہے ایناٹمی الگ ہے کائنات کا بکھرا ہوا علم ہے الگ ہے یہ تو اس میں بھی ہم پورے نہیں اتر سکتے تو آسمان سے اترا ہوا کلام تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب آیا تو لہو ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الصرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى یہ آسمانی اتارا ہوا کلام جس کو اللہ کہہ رہا ہے اتارا ہوا ہے وہ آ رہا ہے رحمان کا کلام رحیم کا کلام زمین کے بنانے والے کا کلام آسمان کے بلانے بنانے والے کا کلام زمین کو جس نے بچھایا آسمان کو جس نے اٹھایا رحمان جس کی صفت ہے اللہ جس کا نام ہے خوبصورت صفات کا جو مالک ہے زمین آسمان کا تن تنہا جو بادشاہ ہے خفیہ چھپ کے کھل کے جو کیا جائے اس پہ نظر ہے زور سے بولے آہستہ بولے حتیٰ کے دل میں بولے تو وہ بھی وہ سنتا ہے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی عبارات کو بھی وہ سن لیتا ہے سمجھ لیتا ہے یہ کلام اس ذات کا کلام ہے لیکن اس کو ملا کی بات کا قرار دے کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہماری نسل کا بھی قصور نہیں میں جب سیونٹیز میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو ہمیں فلمیں دکھائی جاتی تھیں جس میں علماء کی تزہیق اور علم کی تزہیق مجھے آج بھی منظر وہ ایک منظر آج بھی یاد ہے کیمسٹری روم میں ہمیں فلم دکھائی گئی تھی جس میں مدرسوں کے پڑھانے والوں کی حقارت اور ذلت ہمارے ذہنوں میں نقش کی گئی پھر ہم ذمہ داروں کے بیٹھے ہم نے سمجھا یہ جو کمی ہوتے ہیں لوہار ترخان ایسے ہی مسجد کا امام ہوتا ہے اور جاول حق مرحوم تک جو ہماری فوج کا خطیب ہوتا تھا اس کو جمع دار کہا جاتا تھا جمع دار ایک پکانا اٹھانے والا جمع دار اور ایک مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کی بات سنانے والا جمع دار یہ تو ہمیں اسٹیٹس ملا تھا انگریز کی چال سے پھر آگے ویسے ہی لوگ ہمیں مل گئے جو شکل سے تو مسلمان تھے عقیدے کے لحاظ سے بھی مسلمان تھے لیکن ان کی زندگی ساری کی ساری مغرب کی کالی چادر میں چھپی ہوئی تھی اور مغرب کی بھیانک تہذیب میں وہ وہ ڈوبے ہوئے تھے وہ انہی جیسے درندے تھے اتنا فرق ہے کہ یہ مسلمان ہیں وہ کافر ہیں درندگی میں دونوں برابر تھے پھاڑ کھانے میں دونوں برابر تھے جھپٹنے میں دونوں برابر تھے خون بہانے میں دونوں برابر تھے لہذا وہ خود بھی گمراہ ہوئے انہوں نے پوری نسل کو گمراہ کر کے رکھ لیا مجھے کبھی خیال آتا ہے ان چھ لاکھ کو یہ نسل کیا جواب دے گی جو پاکستان بننے میں ذبح ہو گئے یہ پاکستان اس لیے بننا تھا کہ اسکولوں میں ناچ سکھایا جائے اسکولوں میں بچیوں کو ڈانس سکھایا جائے اور انہیں موسیقی سکھائی جائے اور لڑکوں نسل کے ہاتھ میں گٹار آ جائیں اور وہ گانے بجانے میں عزت دیکھنے لگ جائیں تو ایک اللہ کو جواب دینا وہی بڑی مصیبت اللہ کے رسول کو جواب دینا وہی بڑی گھاٹی پاکستان کی نسل کو چھ لاکھ انسانوں کو بھی جواب دینا پڑے گا جو سرحد پار کرتے کرتے کرتے وہ سکھوں کی کرپانوں کی نظر ہو گئے اور وہ آگ میں جل گئے ان کی راہ اڑ گئی وہ سجد ستلج میں بہ گئے راوی میں بہ گئے شناب میں بہ گئے ان کی لاشیں ان کو دفن کرنے والا کوئی نہ ملا ان کو کفن نہ ملا دریاؤں کی موجیں ان کا کفن بنی اور دریا کے نیچے پیندے دریا کی تہ ان کی قبریں بنی مچھلیوں کے پیٹ سے قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے اور ہمارا گریبان پکڑیں گے ارے ظالموں ہم نے تو ملک اس لیے نہیں بن جانے قربان کی تھی اس دیش کے لیے کہ تم ناچ گانے کو تہذیب بنا لو اور ناچنا گانا اپنی ثقافت بنا لو پتنگیں اڑانا تم اپنی تہذیب بنا لو یہ دیش اس لیے اگر بنانا تھا کہ پتنگی اڑانے سے بسنتی منانی تھی تو یہ کس لیے ملک بنایا گیا تھا اور وہ چھ لاکھ کو یہ نسل کیا جواب دے گی یہ بسنت منانے والے اور چھتوں پہ چڑھ کے گانے والے یہ اللہ کے سامنے تو مجرم ہیں اللہ کا رسول کے تو مجرم ہیں لیکن ان چھ لاکھ کے بھی یہ بڑے مجرم ہوں گے جب ایک طرف چھ لاکھ مدعی اللہ دیکھ میری بیٹی اس ملک پہ قربان ہوئی میرے سامنے میری بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا ہمارے جاننے والے ہیں وہ واپس آئے دیکھا بائیس آدمی ان کے گھر کے ذبح ہوئے پڑے بائیس بائیس ایک گھر میں بائیس آدمی ذبح ہوئے پڑے تھے اس کی زندگی بس اللہ نے رکھی تھی وہ کہیں گیا ہوا تھا واپس آیا تو بائیس آدمی کوئی بیٹی ادھر پڑی باپ ادھر پڑا بھائی ادھر پڑا اما ادھر پڑی چچا ادھر پڑا مامی ادھر پڑی سایا ادھر پڑا یوں یہ دیش بنایا گیا اس لیے نہیں بنایا گیا کہ یہ سب کچھ ہو جو ہو رہا ہے بھٹک گئے جس قوم کا علم غلط ہو جائے انہیں تباہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہمارا ہمارا علم غلط ہو گیا تو میرے بھائیو نیا سال شروع ہو رہا ہے آپ حیران ہوں گے یہ نیا سال کون سا ہو تو جنوری تھا ایک دم آنکھیں میں نے کھلی دیکھی نیا سال اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے من دانم جنوری یو فروری ہمارا سال جنوری سے نہیں شروع ہوتا ہمارا سال دسمبر پہ ختم نہیں ہوتا ہمارا سال ذوالحج پہ ختم ہوتا ہے یکم محرم سے شروع ہوتا ہے آج ہم پر چودہ سو تیئیس سال پورے ہو چکے ہیں ہمارے نبی کو ہم سے رخصت ہوئے اور چوبیسواں چودہ سو چوبیسواں سال شروع ہو چکا ہے اور اس کا اس کی بھی آج چوبیس تاریخ ہو چکی ہے اور نئے سال کی ابتدا ہے بھائیو میں نے پچھلے سال بھی بات کی تھی ایسے ہی محرم کے مہینے میں جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہو گیا تھا آج پھر میں اپنی بات دہراتا ہوں نیا سال ہے یہ محرم ہمیں ایک بڑے عظیم الشان واقعے کی یاد دلاتا ہے اور میں کل بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ کا بھی پتہ نہیں کیا حکمت ہے کہ واقعہ کربلا بھی محرم میں ہوا اکسٹھ ہجری اکسٹھ ہجری جمعے کا دن اور دس محرم کو یہ صحرا اس امت نے پہنا اور یہ عزت کا تاج ان بہتر جان نثاروں کے سر پہ رکھا گیا جن کی رگوں سے نچڑا ہوا خون آج بھی اس چمن کی آبیاری کر رہا ہے وہ مر کے بھی نہیں مرے اور ان کے مارنے والے حکومتیں کر بھی مر گئے تو واقعہ کربلا بھی محرم میں ہوا پھر اس سے کے بعد بغداد پر حملہ ہوا ہلاکو خان نے حملہ کیا فروری بارہ سو اٹھاون میں تو وہ بھی محرم کا ہی مہینہ تھا محرم میں چھ سو چھپن ہجری چھ سو چھپن ہجری بارہ سو اٹھاون عیسوی فروری یا جنوری کا مہینہ تھا اور محرم تھا محرم جب پھر سولہ لاکھ انسانوں نے شہادت کا سرخ جوڑا پہنا اور اللہ کے دربار میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا صرف بغداد میں سولہ لاکھ آدمی ذبح ہوئے کہ ماؤں کی چھاتیوں سے معصوم بچوں کو کھینچ کر ان کے سامنے ان کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا گیا کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے گئے اور ہلاکوں نے کہا کہ میں نے بغداد کو مٹا دیا ہے پھر یہ کبھی صفحہ ہستی پر نہیں ابھرے گا بغداد تو باقی رہا تاتار مٹ گئے مغل مٹ گئے ان کی سلطنتیں مٹ گئیں ان کے نشان مٹ گئے ہلاکو کہاں مرا کس جگہ قبر بنی کوئی نہیں جانتا چنگیز کہاں مرا کس جگہ قبر بنی کوئی نہیں جانتا اور منگو خان اور اور اور اور تلوئی سبدائی یہ سارے چنگیز خان کے بیٹے جو اس کا جو جی اس کا بڑا بیٹا اگدائی اس کا چھوٹا بیٹا اس سے چھوٹا تلوئی اس سے چھوٹا پھر آگے سبدائی اس کا سب سے بڑا جرنیل کوئی نہیں جانتا کہاں مرے پھر آگے اس کے پھر, پھر اس کے اس کے اغدائی کا بیٹا کویوک تھا جو جو, جو خاکان بنا اس کا کسی کو نہیں پتا کبلائی خان منگو کا بیٹا تھا کہاں تولوئی کا کہاں گئے کوئی پتا نہیں منگو کہاں مرا ہلاکو کہاں مرا کبلائی کہاں مرا قبرے کہاں بنی تاتار مٹ گئے مغل مٹ گئے بغداد پھر بھی باقی رہا اور آج کے ہلاکو نے بھی حملہ کیا تو وہ بھی مہینہ محرم بھائی عجیب بات ہے تو محرم محرم جیسے سال نو آتا ہے نا شکر ہے یہ لوگ ان سال نو منانا یہ چونکہ ان کافروں کی ترتیب تھی تو وہ شرابیں پیتے ہیں اب یہ بھی ان کے غلام تو یہ بھی شرابیں پیتے ہیں وہ زنا کرتے ہیں یہ بھی زنا کرتے ہیں وہ ناچتے ہیں یہ بھی ناچتے ہیں وہ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں فائیو اسٹار ہوٹلوں میں ہماری نسل بھی فائیو اسٹار ہوٹلوں میں نیو ایئر نائٹ مناتی ہے اور وہ ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہیں ہماری نسل بھی ناچ گانے کی محفلیں سجاتی ہے وہ ننگے اور مست ہو کر سڑکوں پہ آتے ہیں یہ بھی ننگے اور مست ہو کر سڑکوں پہ آتے ہیں لیکن ہمارا جو سال منایا جاتا ہے ہمارا سال حسین کی شہادت سے منایا جاتا ہے ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے اور حسین کی شہادت ہمارے زخم اور دل کے پھپولے پھر پھر وہ کھول کے چلی جاتی ہے اور پھر پھر وہ زخموں میں اکثر نو خون رسنا شروع ہوتا ہے پھر کھلے ہوئے ٹانکے ٹوٹ جاتے ہیں پھر آنکھوں کے چشمے ان کے بند بہ جاتے ہیں پھر لاکھوں کروڑوں آنکھیں ہیں جو سیلے رواں کی طرح رم جم برسات کی طرح گھنگور گھٹاؤں کی طرح وہ بارش کی طرح اپنے آنکھوں کو برساتے ہیں اور اپنی سال نو کی یاد مناتے ہیں ہم سال نو اس طرح مناتے ہیں ہاں جو جو اندھوں کے پیچھے چلیں گے تو انہیں کے مطابق ان کا سال ہوگا ہمارا سال جو ہوتا ہے وہ حسین کی یاد میں ہوتا ہے اس کی قربانی پر ہوتا ہے اتنی بڑی قربانی کر کے اور یہ وہ انسان ہے یہ وہ انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے حسن نام کسی کا نہیں رکھوایا دنیا میں حسین نام کسی کا نہیں رکھا گیا دنیا میں سب سے پہلے جب حضرت فاطمہ کا بیٹے ہوئے تو حضرت فاطمہ نے ان کا نام رکھا حرب لڑائیوں والا دلیر شجاع رسول اللہ وسلم کے پاس لے کر آئی آپ نے گڑتی دی کیا نام رکھا بیٹی کا یہ حرم کا نہیں جس کا نام حسن ہے پھر دس مہینے کے بعد گیارہ مہینے کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے تو ان کو گڑتی حضرت فاطمہ نے لے کر آئی بیٹا کیا نام رکھا کا یہ حرم کا نہیں اس کا نام حسین ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ نے حسن اور حسین کے نام دنیا کی نظروں سے چھپا کے رکھے تھے سب سے پہلے میری بیٹی کے بیٹوں کو یہ نام دیے گئے بڑے کا نام حسن چھوٹے کا نام حسین یہ نام بھی اللہ نے چھپا کے رکھے تھے ان کو نام بھی وہ دیے گئے جو کسی کو نہیں دیے گئے ان کو عزت بھی وہ دی گئی جو کسی کو نہیں دی گئی آپ نے فرمایا یہ فرشتہ ابھی آیا ہے اور مجھے یہ خبر دے کر گیا ہے کہ میرا بیٹا حسن بھی جنت کا سردار حسین بھی جنت کے نوجوانوں کا سردار میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے یہ دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اتنے بڑے انسان ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں پیدا ہوتے ہی جنت کی بشارت نہیں دے رہا بلکہ جنت کی سرداری کی بشارت دے رہا ہے جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا انہیں ہار پہنا رہا ہے نبی کو ان کے لیے سواری بنا رہا ہے دنیا میں کوئی شاہ ایسا نہیں گزرا جیسے حسنین کا جوڑا گزرا کہ اللہ کے نبی ہاتھوں کے بل پاؤں کے بل کمرے میں چکر کاٹ رہے جیسے جانور کے چار پاؤں تو آپ ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے گھٹنے رکھے ہوئے اور حسن بھی کمر پہ سوار حسین بھی سوار اور آپ کمرے میں ان کو لے کے سواری ہے یہ وہ جس سوار کی سواری ایسی ہو وہ سوار کیسا ہو جن کی سواری محمد اور رسول اللہ بنے جن کی سواری حبیب اللہ بنے جن کی سواری سید الانبیاء بنے سید القونین بنے تاجدار مدینہ بنے عرب و عجم کا شاہ سوار بنے عرب و عجم کا سردار بنے خعاب قوسین کے مقام کا جو مالک ہو وہ دوہا جس کے چہرے کا خطاب ہو وہ لہل جس کی زلفوں کا خطاب ہو ہوب کا فتر کے ذریعے سے جس کو مقام بخشا گیا ہو سارے پردے ہٹا کر جس کے سامنے کھڑا کر کے اس سے خطاب کیا گیا ہو اور السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو جس کو اعزاز ملا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سکیڑ دی آسمان نیچے کر دیے اور ساتوں آسمان نیچے ہو گئے جنت نیچے ہو گئے سدرت المنتہا نیچے ہو گیا عرش نیچے ہو گیا اوپر ستر ہزار نور کے پردے بھی اٹھ گئے اور اللہ اپنے حبیب کے سامنے آ گیا جس محبوب کے اتنی بلند پرواز ہو اس کی کمر پر دو شہزادے سوار ہیں سواری کر رہے ایک حسن ہے ایک حسین ہے جن کا جن کی سواری ایسی وہ سوار کیسے ہر کمر نے دیکھا ایک کندھے پہ حسن کو اٹھایا ہوا ایک پہ حسین کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہاتھوں میں نہیں کمر پہ نہیں کندھوں پہ اٹھا ہوئے لے کے چل رہے تو کہنے لگے متی کیا کہنے تمہاری سواری کے کیا کہنے تمہاری سواری کے کیا علی شان ہے تمہاری سواری اور کہیں آتا نیم مرکوب مرخوب کما اے تمہاری سواری بڑی علی شان تو آپ نے ساتھ نعم کے بان صرف سواری علی شان نہیں سوار بھی علی شان ہے سواری صرف علی شان نہیں سوار بھی علی شان ہے یہ وہ شہزادے ہیں یہ وہ شہزادے ہیں اور ایسی حضور کی محبت تھی آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ واجب ہے خطبہ واجب ہے سب کا سننا واجب خطبہ دینا دونوں بیٹ دونوں دونوں بچے چلتے چلتے دروازے پر آ گئے چھوٹے چھوٹے تھے دونوں دروازے پر آ گئے تو آپ نے یہ نہیں کہا پچھلے بیٹھے ہوئے لوگوں سے اب یہ میرے بچے اٹھانا لے کر میرے پاس آنا آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے خطبہ چھوڑا جمعے کا خطبہ چھوڑا مجمع میں سے راستہ بنایا سیدھے دروازے پر گئے دونوں کو اٹھایا حسن کو دائیں طرف بٹھایا حسین کو بائیں طرف بٹھایا اللہ سچ کہا اللہ نے سچ کہا اللہ اولادم فتنا تمہاری اولاد تمہارا مال تمہارے لیے امتحان ہے میں نے دونوں بچوں کو دروازے پہ دیکھا میں رہ نہیں سکا میں رہ نہیں سکا اور میں جا کے ان کو اٹھا کے لایا یہ محبت اور شفقت تھی دونوں بچوں کے لیے اس اللہ کے محبوب کی سر حضرت اسامہ فرماتے میں رات کو ملنے کے لیے آیا تو آپ باہر نکلے آپ نے چادر اوڑی ہوئی چادر کے اندر اٹھایا ہوا دونوں دونوں ہاتھوں پر کسی کو اٹھایا ہوا جب میری بات مکمل ہوئی میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ نے کہا یہ حسن ہے یہ حسین ہے یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں یہ میرے بھی بیٹے ہیں اللہ بہما اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں فر بہما یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر فر من احب بہما میرے مولا جو ان دونوں سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما پھر آپ نے فرمایا پھر آپ نے فرمایا اللہ حسین بہو اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں جس سے پیار کرے تو اس سے پیار فرما من احب حسین فقد احبانی من ابغض حسین فقد ابغدانی جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا حسین سب تم من اخبار یہ اونچے اونچے القابات ان کو عطا فرمائے گئے اور ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے حضرت فاطمہ کے تو دونوں بچے ہوئے علی بھی سوئے ہوئے فاطمہ بھی لیٹی ہوئی تو حضرت حسن کو پیاس لگی انہیں اما کو اٹھایا اما پانی چاہیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھے اور جا کر سامنے گھڑا تھا اس میں پانی تھا پانی نہیں نکالا پانی نہیں دیا باہر نکل گئے ایک بکری کھڑی تھی جس میں دودھ نہیں تھا شاطن بکی وہ بکری جس میں دودھ نہ ہو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ دودھ سے بھر گئے آپ نے تازہ دودھ نکالا گلاس بھر کے اندر لائے اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے وہ آگے بڑھ کے پینے پینے کے لیے آگے آئے آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے کیا نہیں جس نے پہلے مانگا وہ پہلے پائے گا جس نے بعد میں مانگا وہ بعد میں لے گا لیکن بات یہ تھی کہ آپ کئی دفعہ آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے اور حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک ہمارے نبی کے مشابے تھے کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابے تھے حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابے تھے کمر سے لے کر پاؤں تک وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابے تھے آپ کی محبت اور شفقت حسن کی طرف زیادہ تھی آپ نے فرمایا دونوں کو دودھ دودھ دودھ دیا پانی نہیں پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو یہ دونوں بیٹے اور میں اور یہ جو سویا ہوا ہے اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی کہا میں تو یہ دونوں بچے اور یہ سویا ہوا ہم قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے بے مکان واحد یوم القیامات ہم قیامت کے دن اکٹھے ہوں اپنے حضرت علی سے فرمایا اطربا ان یکون منزل کا مقابلہ اے علی سے جو خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے یہ میں چند ایک فضائل سنا رہا ہوں اگر میں سارے فضائل سناؤں مجھے جو پیغام دینا وہ رہ جائے گا صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی چابیاں ملی جنت کی سرداریاں ملی اللہ کے نبی کی پشت پہ سواریاں ملی نماز سجدے آپ نماز پڑھو نماز پڑھ رہے سجدے میں تو حسن آئے اور کمر پہ چڑھ گئے ایک نیچے گھس گیا ایک اوپر چڑھ گیا تو صحابہ آئے روکنے کے لیے روک اٹھانے کے لیے نا تو آپ نے سجدے میں نفل نماز کی سجدے میں ہاتھ کا اشارہ کر کے صحابہ کو روک دیا کہ نہیں نہیں کرنے دو یہ کرتے سجدے میں ہی ہاتھ کے اشارے سے روک دیا چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گئے اب دونوں ایک اوپر چڑھ رہا ہے ایک نیچے ایک اوپر ایک نیچے تو آپ نے اپنے ہاتھ ایسے کھول دیے ہاتھ کھول دیے ایک نیچے گھس جاتا پھر اوپر جب دوسرا نیچے گھس جاتا وہ اوپر چڑھ جاتا جب تک وہ آپ کی کمر پہ چڑھے رہے کھیلتے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا یہ وہ ہستیاں ہیں ہاں محرم ہمیں یہ ایک کہانی سناتا ہے جنوری جنوری ایک پیغام دیتا ہے ناچو گاؤ زنا کرو شراب پیو محرم ایک پیغام دیتا ہے یہ جنوری کا پیغام نہیں وہ شمسی مہینے بھی اللہ کے ہی ہیں شمس بھی اللہ کا قمر بھی اللہ کا یہ تو باطل اور کافر نے ہمارے ساتھ چال چلی اور ہماری نسل کو ناچ گانے کا رسیہ بنا دیا محرم بھی اللہ کا اور جنوری بھی اللہ کا محرم ہماری شناخت ہے ہماری پہچان ہے یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یہاں یہ واقعہ دو سال دو مہینے بعد بھی ہو سکتا تھا دو مہینے پہلے بھی ہو سکتا تھا چند گھڑی آگے بھی ہو سکتا تھا چند گھڑی پیچھے بھی ہو سکتا تھا دس دن پہلے ہوتا ذوالحج میں ہو جاتا اور بیس دن بعد ہوتا تو سفر میں ہو جاتا مہینہ چنا گیا جہاں سے سال کی ابتدا ہوتی ہے دن چنا گیا جو جمعے کا جمعرات کو حملہ حضرت حسین پہ جمعرات کو حملہ کر دیا عمر ابن سادن اور شمر نے حملے کے لیے آ گئے تو آپ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ ان سے کہو ہمیں ایک رات مہلت دو ہم تمہیں کل سوچ سے بتائیں جمعرات کو اثر کے قریب وہ حملے کے لیے آ گئے اور حسین عبی اللہ اپنے خیمے کے سامنے ایسے تلوار یہاں رکھ کے ایسے اونگ اونگ رہے تھے اور میں نیند آ گئی ایک دم آنکھ کھلی ان کے شور سے آنکھ کھلی کیا ہوا ہوا تو ان کا یہ کون سے کو ایک رات کی مہلت دے دو کل تمہیں سوچ کے بتائیں گے پھر فرمایا ابھی حضور آئے تھے مجھے فرما رہے تھے آنے کی تیاری کرو تم ہمارے پاس آ رہے ہو ابھی اللہ کے نبی آ کر کہہ گئے تیاری کرو تم ہمارے پاس آ رہے ہو کل زینب رضی اللہ تعالیٰ رونے لگی زور زور سے تو تو ہر سب بات کہنے کے بھائی ہمیں ایک دن کی مہلت دو ٹھیک ہے مہلت ہے تو واپس آئے فرمایا میں نے یہ مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج رات ہم اپنے اللہ کے سامنے خوب رو دھو لیں ہم نے فیصلہ تو پہلے کیا ہوا ہے کہ باطل اور محمد کا گھر کٹھے نہیں ہو سکتے یہ واقعہ ٹل بھی سکتا تھا لیکن امت کو سبق کہاں سے ملتا اس لیے آپ نے قربانی اپنے گھر میں رکھی اپنے گھر سے باہر نہیں جانے فرمایا بھائی آج کی رات ہے مبارک رات ہے خوب اللہ سے مانگ لو اور اللہ گواہ ہے کہ میں نے زندگی سے پیار کیا اس لیے نہیں کہ چیزیں بناؤں مال بناؤں نماز پڑھنے کے لیے راتوں کو اٹھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے روزے رکھنے کے لیے میرا اللہ شاہد ہے کہ میں نمازوں سے محبت کرتا تھا راتوں کے اٹھنے کو پسند کرتا تھا قرآن کے پڑھنے کو میں پسند کرتا تھا اللہ اس چیز پر گواہ ہے اور احساس فرمایا آج رات اپنی تیاری کر لو بھائی تیاری کیا ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اپنے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو یہ سات رات ساری کی ساری جمعے کی رونے دھونے میں گزر رہی دعاؤں میں گزر رہی حضرت حسین عبد اللہ اپنے خیمے میں بیٹھے شیر پڑ رہے تھے افن یا ظاہر من خلیل کم لک بل اشراق بل اصیل من طالب او صاحب قتیل والدهر لا يقنع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليل وكل حي صالق الشبيل امام زین العابدین اس, اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھے اور ساتھ کے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے اور حضرت حسین یہ شعر پڑھ رہے تھے یہ شعر دوہرا رہے تھے تو اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ کل تیاری ہے کہہ رہے تھے زمانے تو کتنا ہی بے وفا ہے تو نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہ کی تو نے ہمیشہ چن چن کے لوگوں کو چھانٹ چھانٹ کے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا کوئی نہیں ہر ایک نے مر جانا ہے کون ہمیشہ باقی رہے گا یہ جو سنے تو حضرت زینب رضی اللہ پھر زور زور سے رونے لگی تو اخیت لا الشیطان اے میری بہن دیکھنا صبر کا دامن نہ چھوڑنا شیطان کہیں وار نہ کر جائے صبر کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا میرا جب میرا نانا مجھ سے افضل تھا وہ بھی موت کا پیالہ پی گیا میرا باپ مجھ سے افضل تھا وہ بھی شہادت کا جان پی گیا میری ماں مجھ سے افضل تھی وہ بھی موت کے دروازے سے گزر گئی میرا بھائی مجھ سے افضل تھا وہ بھی اس دروازے سے گزر گیا اب میری باری ہے میں انہی کے پاس لوٹ کے جا رہا ہوں اس میں غم کی کیا بات ہے بے صبر نہ ہونا بے صبر نہ ہونا سب سے کا رات رات منا لو اللہ کو کہاں بتیس گھوڑ سوار تھے چالیس پیدل تھے اور اس میں تیئیس اہل بیت میں سے تھے اور اس میں بھی سولہ آل رسول میں سے یعنی حضرت حسن حسین کی نسل میں سے حضرت فاطمہ کی نسل میں سے کوئی سولہ کہتا ہے کوئی بتیس کوئی تیئیس کہتا ہے کوئی چودہ کہتا ہے کوئی اٹھارہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ عدد تیئیس کا ہے تیئیس وہ تھے جو اللہ کے نبی کے خود حضرت حسین کے پانچ بھائی تو ساتھ عباس تھے عثمان تھے ابو بکر تھے محمد تھے یہ تو آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ شریف جعفر تھے یہ پانچ حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت فاطمہ کے علاوہ جو آپ نے شادیاں فرمائی ان میں سے پانچ بھائی تھے جو آپ کا شانہ بشانہ تھا حسین اللہ تعالیٰ تو حضرت فاطمہ سے ہیں عباس ہیں جعفر ہیں عثمان ہیں ابو بکر ہیں اور اب عبداللہ ہیں یہ محمد ہیں یہ پانچ حضرت حسین کے بھائی کے آپ کے بیٹوں میں علی اکبر شہید ہوئے اور, اور عبداللہ شہید ہوئے اور اور ابو بکر شہید ہوئے اور حضرت حسن کے بیٹوں میں قاسم شہید شہید ہوئے ہوئے ابو بکر اور حضرت جعفر کے بیٹوں میں اون شہید ہوئے اور اور محمد شہید ہوئے اور مسلم کے بیٹوں میں عبداللہ شہید ہوئے یہ سارا نبی کا گھر تھا نبی کا گھر تھا نبی کا گھر تھا جس پر یہ تلوار امت چلا رہی تھی تو برائے فرمانے لگے لوگوں گواہ رہو میں نے کبھی باطل کا ساتھ نہ دیا اب جب میں پچاس سے اوپر گزر چکا ہوں نہ میں نے جوانی میں کبھی باطل کو چاہا نہ جبکہ میری عمر ڈھل چکی ہے میں نے کبھی باطل کا ساتھ دیا میں نے ہمیشہ میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور اللہ کی قسم آج ہمارے اور جنت کی حوروں میں صرف اتنا فاصلہ باقی ہے کہ یہ خوفے والے آئیں اور ہم پر چڑھائی کر دیں ہمیں قتل کر دیں اور ہم جا کر جنت میں اللہ کے نعمتوں میں کہ دسترخوان پہ جا کے بیٹھ جائیں اور جنت کی ہوروں کو گلے لگا لیں یہ بس اتنی دیر باقی ہے اتنی دیر باقی حضرت حسین رضی اللہ نے دائیں طرف کھڑا کیا زہر القین کو اور بائیں طرف کھڑا کیا حبیب بن مطاہر کو اور درمیان میں اپنے بھائی کو کھڑا کیا حضرت عباس کو درمیان میں کھڑا جن کو علم دار کے جن کا ہاتھ میں جھنڈا تھا تو عباس درمیان میں تھے اور زہر امن القین دائیں طرف تھے حبیب بن مطاہر بائیں طرف تھے خود حضرت حسین درمیان میں تھے اور بھی ایک ایک آؤ ایک ایک وہ ایک ایک کر کے جو آئے تو ایک مرا دو مرا تین مرا چوتھا مرا تو وہ شمر نے نام نے کہا یہ سب کو مار دیں گے اگر ایک ایک کر کے لڑتے رہے وہ تو مرنے پر آئے ہوئے اور ہم تو زندگی چاہتے ہیں مروے کو کون مارے ان پہ کھا حملہ کرو کسا حملہ کرو تو وہ تین ہزار نے اکٹھا حملہ کر دیا تو جب دیکھا سب سے پہلے مسلم بن اوسچ وہ شہید ہوئے اور وہ گرے تو حبیب نے مظاہر میں جا کر ان کو جنت کی اکثر بل جنہ تو جنت کی بشارت تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا بشرک اللہ کا تجھے بھی بشارت ہو پھر ہاتھ کا اشارہ حضرت حسین کی طرف کیا کہ اس کو بچاؤ اس کے مرنے سے پہلے تم نے مرنا ہے اس سے پہلے نہ مرنا اس سے پہلے تم نے مرنا اس کے بعد نہ مرنا اس سے پہلے اس کے آگے تم نے مرنا ہے اور انہوں نے جان دے دی اور جو ہے زہر امن القین جو تھے جب ان پر تلوار پڑی اور وہ گرے تو انہوں نے حضرت حسین گرتے گرے حسین کے جو ہاتھ مارا تھا اقدم حدیث ہادیا مہدیا اليوم تلقى جدك النبي حسنا والمرتضى عليا والجناحين جعفر الكمية اسد اللہ اسد اللہ حمزت الشہیدہ یہ فلبدی مرتے مرتے یہ کہہ رہے آگے بڑھ تو ہدایت پر تھا اور تو ہدایت یافتہ ہے ابھی تیری ملاقات اپنے نانا سے ہوگی ابھی تیری ملاقات حسن سے ہوگی ابھی تیری ملاقات علی مرتضی سے ہوگی ابھی تیری ملاقات جعفر تیار سے ہوگی ابھی تیری ملاقات سید الشہداء حمزہ سے ہوگی اور اس کے بعد انہوں نے بھی جان دے دی کرتے کرتے کرتے سب کٹ گئے پہلے وہی گئے جو دوسرے قبائل میں سے تھے سعید ابن عبداللہ کہنے لگے اے حسین اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تجھے بچاتے ہوئے میں ہزار دفعہ قتل ہو جاؤں ہزار دفعہ قتل ہو جاؤں اور تو بچ جائے گا تو اللہ کی قسم میں تیرے لیے ہزار دفعہ قتل ہو جاتا لیکن یہ تو ایک دفعہ قتل ہونا ہے اور اس کے بعد مٹ جانا ہے کاش میری ہزار جانیں ہوتی اور میں تیرے اوپر قربان کر دیتا سب ختم ہو گئے زہر کا وقت داخل ہو گیا باپ نے کہا ہمیں زہر تو پڑھنے دو ہمیں زور کو پڑھنے دو انہوں نے کہا تمہاری زور جمعے کا دن تھا لیکن میدان ہے زور پڑھنے دو تمہاری نمازیں قبول نہیں وہ کہنے لگے تمہاری کا تمہاری نمازیں قبول نہیں اچھا رسول کی قبول اور تمہاری قبول ہیں پھر آپ نے اشارے کے ساتھ زور کی نماز پڑھی اور اس نے اس افنا میں کٹتے کٹتے کٹتے آخر میں آب سے بنے ابھی شہید اور سوید بن عمر باقی رہ گئے یہ دو آدمی باقی رہ گئے باقی سب شہید ہو تو آبد جو تھے آبش کہنے ہے کوئی اکیلا میرے مقابلے میں اللہ رج رجل اللہ اللہ رجل ہے کوئی ایک میرے مقابلے میں آئے تو سب جانتے تھے جدھر کو منہ پھیرتے لوگ آگے بھاگ جاتے یہ حال تھا کہ دو دو سو کوفی آگے بھاگ رہے ہوتے تھے اور اکیلے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے دو دو سو آگے بھاگ رہے تھے اور وہ اکیلے ان کے پیچھے بھاگ رہے آب سب نبی شبیب پھر انہوں نے کہا یہ نہیں مرتا اس کو پتھر مارو تو انہوں نے چاروں طرف سے پتھر مارنے شروع کرو اتنے پتھر پتھر مارے مارے اتنے تین ہزار آدمیوں کا پتھر مارنا وہ ان زخموں سے تاب نہ لا سکے گر گئے آخر میں ابھی امر رہ گئے بس پھر وہ بھی شہید ہو گئے سب ختم ہو سارے پھر اب خاندان کی باری آئی تو سب سے پہلے بیٹے آگے بڑھے حضرت علی علی ال اکبر جن کو کہتے ہیں وہ اپنے باپ کے آگے آ اور ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا انگلیاں کٹ گئیں تو چکرا کے گرے خود حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہا بڑی ظالم ہے وہ قوم بیٹھا جس نے تیرا چراغ بجھا دی کل کو یہ آئیں گے تو تیرا مدعا ہی تیرا نانا بن کے آئے گا کل قیامت کے میدان میں تیری طرف سے تیرا نانا مدعی بن کے آئے گا ان کی لاش کو اٹھایا پیچھے جا کے رکھا تو دوسرے نمبر پر حضرت حسن کے بیٹے قاسم انہوں نے آ کے حملہ کیا تو ان کو چاروں طرف سے گھیرا کوفی نے پکارا یا اما ہائے چچا امر صاحب نے حملہ کیا عمر بن صاحب حسین رضی اللہ نے آگے بڑھ کے جو عمر پہ حملے کو صاحب کاٹ دیا لیکن چاروں طرف سے جو گھرے اور چکرا کے گرے تو اس کوفی خود بتاتا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایسے نوجوان تھا جیسے چاند حسین ہوتا ہے اس کی ایڑیاں زمین پہ رگڑی جا رہی تھیں اور ان کے سرانے حضرت حسین کھڑے کہہ رہے تھے واہ میرے بھتیجے تیرا چچا آج کتنا بے بس ہے کہ تیری پکار پہ لبیک نہ کہہ سکا ناصر ہو آج اس کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے اور اس کے مددگار بہت تھوڑے ہو گئے اور آج تیری پکار پہ تیرا چچا تیرے کسی کام نہ آ سکا اور تو بھی اب پکار سے مستغنی ہو چکا ہے اپن کو گر گئے اور اپنا سینا ان کے سینے کے ساتھ ایسے چپکا دیا یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ ان ظالموں کی تلواریں بھی تھوڑی دیر کے لیے رک ایسا منظر تھا یہ کہ ان کی تلواروں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ان کے ہاتھ شل ہو گئے پھر آپ نے ان کو اٹھایا پنیر اور سینے سے لگائے ہوئے پیچھے جا کے ان کو بھی لٹا دیا پھر بھائیوں کا نمبر لگ گیا عباس شہید ہو ابو بکر شہید عثمان شہید عبداللہ شہید ہوئے جعفر شہید ہوئے پھر جعفر کے بیٹوں کا نمبر لگے اون شہید ہوئے پھر محمد شہید ہوئے پھر اپنے حسن کے دوسرے بیٹے ابو بکر شہید ہوئے پھر جب سارا خاندان کٹا بیٹھے مالک ابن بشیر تھا جس نے پہلا وار آپ کے سر پہ کیا پہلا وار تو سارا وہ ایک خود نما ٹوپی تھی وہ خون سے بھر گئے تو آپ نے اتار اور پگڑی باندھ دی پگڑی باندھ دی اور اس کے بعد آپ لاچار ہو گئے تھک کے چور ہو چکے تھے اپنے خیمے کے پاس جا کر ایسے بیٹھ سب سے چھوٹا بیٹا تھا عبداللہ اس کو بلوایا آخری دفعہ پیار کرنے کے لیے ملنے کے لیے بلوایا تو چھوٹا دودھ پیتا تھا عبداللہ دودھ پیتا تھا تو اس کو گود میں لے کر پیار کر رہے تھے کہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا ہر ملا بن کامل کا اور حضرت عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا تو انہوں نے خون لے لیا اپنے بیٹے کا اپنے چلو میں اپنے دونوں ہاتھ ایسے خون سے بھر لیے اور ایسے آسمان کی طرف بلند کر اے مولا ہم اس طرح بھی تجھ پہ راضی اگر تو نے مدد کو اپنی روک لیا ہے تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے ہم تجھ پہ راضی ہیں لیکن ان سے تو خود نمٹنا پھر ان سے تو خود انتقام لینا اور اس معصوم تڑپتے لاشے کو اپنے بھائیوں کے ساتھ لٹا دے میں ایک اور چھوٹا سا معصوم بچہ گھبرا کے باہر نکلا چل رہا تھا لڑکڑا ہوا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے حملہ کرنا چاہا دوسرے نے روکا ہو اس بچے کو مار کے کیا کرو گے کہنے مجھے ہانی ہانی اس کا نام تھا حملہ خانی بنو چیز اس نے آگے بڑھ کے اس معصوم بچے کو بھی لٹایا اور اسے ذبح کر دیا اور نہ اگر قیامت اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو زمین پھٹ جاتی آسمان ٹوٹ جاتا بجلیاں کوند جاتی اور اللہ کے عذاب کے برقی شرارے سفا ہستی سے ہر زندہ کو مٹا دیتے لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے یہ جگہ سزا کی جگہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دار المتحان بنایا ہے یہ دار الجزا نہیں ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالا ہے یہاں حق بھی ہے یہاں باطل بھی ہے سچے بھی رہیں گے جھوٹے بھی رہیں گے زن بھی رہیں گے اور پاک دامن بھی رہیں گے بدکار بھی رہیں گے اور اللہ کی نیکی کے شاہکار بھی رہیں گے یہ اسی طرح میدان گرم رہے گا یہاں تک کہ وہ دن آئے گا وجہ ارب قبل ملک و سفا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه جہنم وہ دن آ رہا ہے جس دن اللہ آئے گا فرشتے آئیں گے جہنم آئے گی جنت آئے گی آئے گا ترازو آئے گا کھڑا الگ ہو جائے گا کھوٹا الگ ہو جائے گا غم تاز الجوم ایوہ المجرمون اے مجرمین کی جماعت آج الگ ہو جاؤ وہ دن اللہ نے رکھا ہے اس لیے کربلائیں آتی رہیں گی اور یہ فصل بہار ہماری بہار ہمارے ہی خون سے سبزہ اختیار کرتی ہے زمین کی خشک گھاس پانی سے جو خاص کا کام دیتی ہیں ان کے خون کا نالی میں بہن ہے جو یہاں باغ و بہار کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے ہمارے لیے ہمارے لیے مر جانا کوئی ناکامی نہیں ہمارے لیے کوئی عیب نہیں ابل موت تو خبر سنی حضرت حسین نے کہا تھا شمر سے تو خبر سنی مجھے موت سے ڈراتے ہو مجھے موت سے ڈراتے ہو کس سے بات کر رہے ہو آپ نے اس کا سامنے فرمایا تھا لوگوں یاد رکھ لو تم اس شخص کو قتل کر رہے ہو تم اس شخص کو قتل کر رہے ہو جس سے زیادہ اللہ کو پیارا دھرتی سے کوئی نہیں ہے اور جس سے اٹھی ہوئی تلوار اور اس تلوار کا چلانے والا اس سے بڑا مجرم دھرتی میں اللہ کے دربار میں اور کوئی نہ ہوگا تلواریں واپس کر لو ورنہ ہمیشہ ذلت تمہارا مقدر بن جائے سارا خاندان کٹ گیا معصوم بچے تڑپ تڑپ کے جانے دے گئے نوجوان شہزادے تڑپ تڑپ کے جانے دے گئے مسلم کی اولاد جعفر کی اولاد حسن کی اولاد اپنی اولاد علی اکبر بھی علی بھی اور عبداللہ معصوم بھی یہ سب ان کے لاشے دھرے پڑے تھے اور ایک کوفی خود کہتا ہے میں نے اتنا دلیر زندگی میں نہیں دیکھا جو چاروں طرف چاروں طرف اولاد کی کٹی کھیتی دیکھ کر بھی مطمئن بسا ہوا ہو جو چاروں طرف اولاد کے تڑپتے لاشیں دیکھ کر بھی سے بیٹھا ہو اور اس کے ماتھے پہ بل نہ آیا ہو میں نے ایسا شاہ سوار زندگی میں کوئی نہیں دیکھا تنہا پیاز تین دن سے پانی بند تھا تین دن سے پانی بند تو پیاز نے انتہا کر دی تو کوشش کی کہ چند گھونٹ تو مرنے سے پہلے پی لوں تو چلے پانی کی طرف چلے دریا میں پہنچ گئے تو حسین یزید حسین سواد کے ساتھ حسین ابن یزید کا تیر آیا اور تھوڑی میں لگا تھوڑی میں لگا ساری داڑھی لہو لوہان ہو اور دونوں ہاتھوں سے پھر اپنے خون کو اپنے چلو کو بھر لیا ذرا سے آسمان کی طرف اٹھا اے اللہ اے اللہ میں تو کمزور ہوں تو تو قوی ہے اکش عدد اقتلہم اکتل ہوں بدت لا احد ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا میرے مولا ان کو گن گن کے مارنا ان سے میرے بدلے تو خود لینا ابھی آپ کے الفاظ پورے نہیں تو حسین یزید پر پیاس کر کہنے کا ہائے پانی پانی دیا ہائے پانی دودھ دیا ہائے پلاؤ ٹھنڈا کر کے دیا ہائے پلاؤ ٹھنڈا کر کے دیا پلاتے پلاتے پلاتے یہاں تک اس کے اپنا پیٹ پھٹ گیا اور وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا اللہ نے حضرت حسین کی شہادت سے پہلے اس تیر چلانے والے کی موت آنکھوں کے سامنے دکھا دی کہ غم نہ کر میں تیرا ساتھی ہوں پھر آخری وقت آ گیا اکیلے رہ گئے اکیلے رہ گئے جدھر کو چلتے تھے لوگ آگے بھاگ پڑے جدھر کو چلتے لوگ آگے بھاگ پڑے آخر شمر نے کہا کب تک کب تک انتظار کرو گے تو جو بن شریف کمی تھا جس نے آ کر آپ کی کندھے پر وار کیا پہلا وار براہ راست آپ ایسے گرے تو خولا بن سنان نے ابھی انس خفا تھا وہ نکھائے تو نیچے اتر اور اس نے آ کے نیزا مارا جس سے آپ سیدھے گرے پر اس نے نیچے اتر کر آپ کی سر کو تن سے جدا کر دیا اور خولا بن یزید کو وہ سر دیا یہ وہ تن ہے جس کو اللہ کے نبی نے سینے پہ لٹایا کندھے پہ اٹھایا کمر پہ بٹھایا گود میں لٹایا ہونٹوں کو چوما ماتھے کو چوما بدن کے ایک ایک حصے کو چوما ہوا تھا یہ وہ وجود اتہر تھا سر کاٹا پھر صرف ہونی کا نہیں سر کاٹا بہتر کے بہتر کے سر دیے اور دفن بھی نہیں کیا ان کو ویسے چھوڑ دیا ویسے چھوڑ دیا اب بچیوں کو عورتوں کو بیویوں کو ساتھ جو اہل خانہ مستورات تھیں جب ان کو پکڑ کے لے جانے لگے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے مڑ کر دیکھا تو لاشیں بکھرے پڑے تھے اور دس گھوڑے حضرت حسین کی لاش پر دوڑائے ابھی کچھ مقام باقی سے طے کروانے تو جسم کو بھی پارا پارا کروا دیا پھر میزے پہ سر چڑھا کے بلند کر دیا گیا آج وکٹری اسٹینڈ پہ کھڑا کیا گیا دیکھو ہماری فتح یوں ہوتی یہ ہماری فتح ہے ہم نے کبھی بھی کو جیتا ہوا نہیں گردانا ہم نے کبھی بھی ان جات کو عزت کا چہرہ نہیں پہنایا ہم آج بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور چودہ صدیاں گزر گئی امت ان سے نفرت کرتی چلی گئی اور یہ قیامت کے دن بھی و خوار ہو کر اٹھی اور یہ نیزے پہ سر چڑھانے والا آج بھی اپنے لیے اتنی ہی محبت رکھتا ہے جتنی اسپتی میں رکھتا تھا آگے چودہ ہزار سب میں گزر رہے تو بھی اس کی یاد لوگوں کے زخم کو پہنچاتی رہے گی اور ان کے بند ٹوٹتے رہیں گے اور ان کے ان کی یاد کبھی دنیا کی کوئی طاقت بھلا نہیں سکتی سر اوپر چڑھا ہوا جسم کٹے پڑے تھے زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد یا محمد اے ہمارے نانا آگے دیکھ تو صحیح کیا ہو گیا یا محمد یا محمد صلی علیہ الہ ملک السماء وهذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمد بناتك الشبایا وذریتك مقتلہ تکشی علیہ السبا میرے رب کی قسم یہ وہ الفاظ ہیں جن کو کوئی خطیب ترجمے میں نہیں ڈھال سکا یہ ایسے الفاظ تھے کہ وہ کوفے کے خونخار بھیڑیے بھی رو پڑے ارے قاتل رو پڑے قاتل عمر ابن شاد کی آنکھوں سے ابل ابل کے نیچے آ گئے قتل کرنے والے رونے لگے یا محمد یا محمد اے ہمارے نانا آدیش کیا ہو گیا اللہ کی تجھ پر رحمتیں فرشتے تجھ پر درود پڑھیں ذرا اپنے حسین کو تو دیکھ وہ میدان میں پڑا ہے سر کب چکا ہے دھڑ پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں بوٹیاں پارا پارا ہو چکی ہیں خون کی سرخ کو پہن چکا ہے آج اس کی بارہ کیا ہے سرخ جوڑا پہنایا جاتا ہاتھ پیلے کیے جاتے ہیں آج حسین کی بارات جا رہی ہے آج وہ ڈولا بن کے آیا ہے گلاب کے پھولوں کا شہرا اس نے سجایا ہے گلابی پتیوں کا لباس اس نے پہنا ہے مزمل دیکھ اپنے بیٹے حسین کو دیکھ دیکھ اس کے کٹے ہوئے آزادی البل مقطع الحا اس کا بکھرا ہوا گھر دیکھ راہ محمد اے ہمارے نانا بنا تو کا سبایا آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ضروریتوں کا مقصلہ دیکھ اپنے گھر کے بچوں کو دیکھ کیسے معصوم عبداللہ کٹا پڑا ہے بچے تو پڑھائے بھی پیارے ہوتے ہیں آرے رسول کے بچے معصوم دودھ پیتے بچے گلے کے تیر پار پڑے ہیں یہ علی اکبر کا لاشا پڑا ہے یہ قاسم کی لاش ہے یہ جعفر کی لاش ہے یہ اون ہے یہ عبداللہ ہے یہ محمد ہے یہ عثمان ہے یہ ابو بکر ہے یہ ان کے لاشے یہ کے بیٹے یہ مسلم کے بیٹے یہ جعفر کے بیٹے یہ علی کے بیٹے یہ حسین کے بیٹے یہ حسن کا قاسم ہے یہ حسن کا ابو بکر ہے یہ حسن کا محمد ہے یہ حسین کا محمد ہے یہ حسین کا عبداللہ ہے یہ حسین کا علی اکبر ہے یہ حسین کا علی اصغر ہے آدیش ضروریتوں کا مقبلہ تیری اولاد کیسے اپنی تیرے لگائے ہوئے باغ کو پانی پلانے میں کامیاب ہو گئی تیری فصل کو بہار میں بدل گئی آج ان کے لاشوں پہ ہوائیں مچھی ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے ہاتھ میں ان کا دفن مقدر نہیں کیا یہ نیکی ان کے مقدر میں کیسے جا سکتی تھی یہ شہادت ان کے ہاتھ میں کیسے لکھی جا سکتی وہ ان کو ایسے چھوڑ کے لوٹ گئے بنو اسد آئے بنو اسد آئے انہوں نے آ کر ایک ایک کو دفن کیا جنازے پڑھے دفن کیا عمر ابن شاخ کو پتا چلا تو ان کو دفن کر دیا گیا قبریں بنائے اس کے اوپر پانی چھوڑ دیا چالیس دن پانی اوپر کھڑا رہا چالیس دن قبروں کے نشان بچ گئے پھر بنو اشد کا ایک بدو آیا جب پانی خشک ہو گیا تو بنو اسد کا ایک بدو آیا اور اس نے آ کر مچھی کو اٹھا اٹھا کے شونگنا شروع کیا کربلا کی مٹی کو شونگتا گیا شونگتا گیا شونگتا گیا ایک جگہ پہنچ کر اس کی چیخنے کے لیے کہا ہے یہ ہے حسین کا مہکتا ہوا باغ یہ ہے اس کی قبر جس کے سے خوشبو پھوٹ رہی تھی یہ ہے حسین کی قبر اس نے خوشبو سے پہچانا خوشبو سے پہچانا اللہ پہ مرنے والے بھی کبھی مرا کرتے ہیں حکومتوں پہ مرنے یزید مر گیا ابن زیاد مر گیا تخت لے کر بھی مر گیا مال لے کر بھی مر گیا شمر مر گیا اور یہ اللہ کے نام پر مر کر بھی جی اٹھے چودہ سو چوبیس سال ہو گئے ہیں آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے غم رکنے کا نام نہیں لیتا لیکن میرے بھائیو کسی کو فرصت ہو اپنی تاریخ پڑھنے کی انہیں تو ڈائجسٹ پڑھنے سے فرصت نہیں ہے ہے پڑھا کرو اپنے بڑوں کی تاریخ کس طرح اس باغ کو پانی دے کر گئے کیسے اپنے اپنی زندگیوں کو قربان کرتے گئے یہ میزے پہ اٹھایا گیا سر شہر کی گلیوں میں پھیرایا گیا پھر کوفے کے بازاروں میں لایا گیا پھر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اس نے ایسے چھڑی ماری منہ کے اوپر ایسے ہونٹوں پر چھڑی ماری تو حضرت انس اور حضرت زید نے ارکم دونوں کے بارے میں تو زید ارکم کھڑے ہو کہنے گئے اس چھڑی کو ہٹا لے میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے ذرا بھی کچھ سفر باقی تھا تو یہ سارا قافلہ دمشق پہنچایا گیا پھر یزید کے سامنے سر رکھا گیا پھر یزید نے چھڑی ماری منہ پر تو ابو برزا اسلم میں بیٹھے تھے انہوں نے ساتھ فرمایا یہ چھڑی ہٹا لے یہاں سے میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ابن زیاد کہنے لگا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا کٹا ہوا سر سوئی ہوئی آنکھیں ابن زیاد پکار اٹھا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا سر کہیں جا رہا دھڑ کہیں جا رہا لاشیں کہیں بکھر گئے اولاد کیسے کٹ پٹ گئی یہ پیغام دے کر گئی میں قصے کی تفصیل میں نے آپ کو مختصر سنایا ہے کیونکہ میں قصہ نہیں سنانا چاہتا تھا میں تو قصے میں جو پیغام ہے وہ سنانا چاہتا تھا کہ یہ پیغام کیا دیتا ہے یہ کہانی کیا سناتا ہے یہ درس کیا دیتا ہے یہ کیا تفصیل کرتا ہے کہ صرف دس دن کے لیے حسین کے ہر ہر خطیب اس کے کسی سنائے اور اس کے بعد اس کی یاد کو دفن کر دے پھر بازار میں ناپ ٹول بھی کمی ہو پھر پھر, پھر بازار میں جھوٹ بھی چلے سود بھی چلے جوا بھی چلے انعامی بانڈ بھی چلے ناچ گانے کی کیسٹیں بھی فروخت ہوں فلموں کی کیسٹیں بھی فروخت ہوں اور سارے کا سارا ظلم و ستم کا بازار بھی گرم ہو کیا یہ پیغام اس لیے تھا نہیں نہیں میرے بھائیو میرے بھائیو شرف یہ ایک اللہ کے واسطے میری سنو میری سنو یہ پیغام ہے یہ سبق ہے کہ اللہ پر اللہ پر اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم کسی سمجھوتے کے قائل نہیں ہیں جان مانگے گا دے دیں گے اولاد مانگے گا ہمارے بیٹے کوئی علی سے زیادہ کوئی عباس سے زیادہ کوئی عبداللہ سے زیادہ کوئی حسن سے کوئی قاسم سے زیادہ عزیز ہیں ان کے مقدس وجود کیا ہوا حضرت ابن عباس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی خواب میں تشریف لائے رنگ اوڑا ہوا مچھلی پڑی ہوئی ہاتھ میں بوتل اس میں خون ہے آپ نے کہا یا رسول اللہ خیریت تو ہے کیا ماجرا ہے آپ نے فرمایا آنکھوں میں آنسو تھے آپ نے فرمایا حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں اور یہ بوتل ہے جس میں حسین کا اس کی اولاد کا اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں قیامت کے دن خود مدعی بن کے پیش ہوں گا ہاں آج پتا چلے گا حکومت کا کیا بھاؤ ہے اور خوراکان کی گورنری کی کیا قیمت ہے کوفے کے تخت کی کیا قیمت ہے جب اللہ کا نبی مدعی بن کے آئے گا ایک ہاتھ میں قاسم کو پکڑا ہوگا ایک طرف سے معصوم عبداللہ کو انگلی میں پکڑا ہوگا دائیں طرف سے وہ بکر لٹکا ہوگا اور ادھر اون ہوگا ادھر عبداللہ ہوگا ادھر عباس ہوگا ادھر حسین ہوگا ادھر یزید ہوگا اور اس کا لشکر ہوگا ابن زیاد ہوگا آج کوئی بچ کے جائے گا کہاں یہ کیا پیغام ہے ظالم کے ساتھی نہ بنو ظلم نہ کرو نہ فرمانی نہ کرو چاہے جان چلی جائے ایک وکیل جب قاتل کا کیس لے لیتا ہے تیار ہو جائے قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے ایک وکیل جب ظالم اور زمین دبانے والے اور کھلے عام کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دینے والے کا کیس لے لیتا ہے زمین دبا لی کہتا ہے میری زمین میں میری بچواؤ قتل کر کے آ رہا ہے کہتا ہے میرا قتل بچواؤ وہ کہتا ہے ایک لاکھ لوں گا نکال کے پار کر دوں گا وہ کہتا ہے جتنا مرضی لے لو کیا خیال ہے یہ وکیل ابن زیاد کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا قیامت کے دن میرے بھائیوں میں تو ایک میں کو میں ایک مثال دے رہا ہوں آج سارا تب کا ظلم سے بھرا ہوا ہے ظالم نہ بنو جو یہ گانے کی دیکھ رہے اور ننگی فلموں کے اشتہار لگا کے بیٹھے ہوئے اور ساری نسل کو گمراہ کر کے گھر میں پیسے لے جا رہے اور اور ہندوستان سے لڑائی اور ہندی فلمیں گھروں میں دیکھی جا رہی یہ یہ ان کے لیے ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ بھی بڑے ظالم سود پہ پیسہ دینے والا وہ بھی وہی ظالم اور میرے بھائیوں ناچ اور گانے کی محفلیں سجانے والا وہ بھی ویسا ہی ظالم عورتوں کو سرے بازار نشوانے والا وہ بھی ویسا ہی ظالم اپنے میرے بھائیوں ناجائز طریقوں سے جھوٹ سے رشوت سے بدانتی سے شانت سے ناپتول کی کمی سے اور چیزوں کی کھوٹ سے اور میٹر کی بجائے گز کے ذریعے سے کپڑا ناپنے سے جو جو بازاروں میں ہو رہا ہے نہ آپ اندھے ہیں ہم میں بازار میں تو بہت کم جاتا ہوں لیکن مجھے بازار والے آ کے بتاتے تو ہیں میٹر کو دکھاتے ہیں گز ہوتا ہے کپڑا فیصلہ باد کا ہوتا ہے مہر کراچی کی ہوتی ہے دکھاتے کچھ اور ہیں دیتے کچھ اور ہیں یہ سوٹ کے بازار یہ جھوٹ کے بازار یہ جوئے کے بازار یہ سب ابن زیاد کے ساتھ کھڑا ہونے کا سامان کیا جا رہا ہے مظلوم ہو کے مر جاؤ حسین کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے مظلوم ہونا کامیابی ہے ظالم بننا ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے کوئی بھائی وکیل بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو ایک عنوان آ گیا آج کا تاجر بھی ویسا ہی ظالم ہے میں اپنی برادری کہتا ہوں آج کا ذمہ دار بھی ظالم ہے آج کا حکمران بھی ظالم ہے آج کی پولیس بھی ظالم حکومت بھی ظالم فوج بھی ظالم بلکہ ہمارے ریڑھی والا آج کا مزدور ظالم ہے یہ بھی ریڑھی کے اوپر بیٹھا گانے سن رہا ہوتا ریڑی پہ بیٹھا گانے سن رہا تھا قرآن نہیں سنتا آج کا ریڑھی والا ظالم آج کے دفتر میں بیٹھا ہوا ظالم انہیں قرآن کے نغمے بھول گئے جنہیں یعنی ہندوستانی اور پاکستانی سر تال میں نشہ آئے میرے محترم بھائی اور دوستو یہ حسین کے ماننے والے نہیں کہلا سکتے یہ اللہ کے نبی کے ماننے والے نہیں کہلا سکتے میں تھوڑا سا جذبات میں سخت الفاظ بول رہا ہوں میں ساتھ ساتھ اس لیے معافی بھی مانگ رہا ہوں کیا کر آدمی تنگ آ کے کبھی تو بیٹھ جاتا ہے جنو میں بت رہا ہوں کیا کیا نہیں میں کیا کیا بت رہا ہوں کاش کوئی سمجھے گوا میری میرے بھائیوں مجھے کتنے سال ہو گئے ہاتھ جوڑتے ہوئے محنت کرتے ہوئے ہرے توبہ کرو ہرے توبہ کرو ہرے توبہ کرو مظلوم بن جاؤ ظالم نہ بنو مظلوم بن جاؤ ظالم نہ بنو حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اللہ کا نبی تمہارا مدعا ہی بن کے پیش ہوگا ظالم بن گئے ظالم کے ساتھی بن گئے ظالم بن گئے ظالم کے ساتھی بن گئے ظالم صرف اسے نہیں کہتے جو قتل کے بازار گرم کر دے وہ بھی ظالم ہے وہ بھی ظالم ہے جو ترازو کو غلط تول کے سودا بیچ دے وہ بھی ظالم ہے جو میٹر کی بجائے دس کے ساتھ تول کے ناپ کے دے دے وہ بھی ظالم ہے جو تیل میں ملاوٹ کر کے دے دے وہ بھی ظالم ہے جو چیزوں میں ڈال کے دے دے وہ بھی ظالم ہے جو رشوت کے بازار گرم کرے وہ بھی ظالم ہے جو بینکوں میں پیسے رکھ کے سود لے رہا ہو وہ بھی ظالم ہے جو سود پہ پیسے دے رہا ہو وہ بھی ظالم ہے جو نافرمانی فرمانی کے نقشے قائم کر رہا ہو شراب پی جا رہی پلائی جا رہی وہ بھی ظالم ہے جن کے گھروں میں ناچ گانے کے نظام بنائے جا رہے دیکھے جا رہے سنے جا رہے نوجوان گاڑیاں چلا رہے اور گانے سنتے جا رہے اگر کہیں ٹکر ہو کے موت آ گئی تو اللہ کو کیا بتائیں گے میں کیا سنتا ہوا آیا ہوں تیرے پاس میں ایک فرد کی بات نہیں کر رہا یا ایک گروہ کی بات نہیں کر رہا ہم میں بھی مجرم ہوں آپ بھی مجرم ہیں ہم تالاب میں سارے ننگے ہیں ہم سب نے بہاوت کی ہے ہم نے اپنے مولا کو ناراض کیا ہے بھائیو اللہ کے واسطے لوٹو لوٹو اللہ کی طرف لوٹو اللہ کی طرف لوٹو توبہ کرو توبہ کرو آج پھر کربلائیں قائم ہو چکی ہیں آج پھر عراق کی سرزمین میں ایک اور کربلا کی تاریخ لکھی جا رہی ہے اور مجھے میرا رب کی قسم میں نجومی نہیں ہوں لیکن کربلاؤں کے بعد باہر آیا کرتی ہے پتہ نہیں ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے لیکن میری بات لکھ لو اس کربلا کے بعد بھی باہر آئے گی جب بھی اس امت کا خون بہا ہے اللہ تعالیٰ نے کلیاں چم کھلا دی پھول مہکا دیے باد سبا آئی اندھیری راتیں کٹ گئی ظلم چھٹ گیا ہدایت کے سورج نکلے ہواؤں کے رخ بدلے سیزاں بھاگتی چلی گئی بہار آتی چلی گئی اور ہم سب درخت پہنتے چلے گئے سارا باغ مؤثر ہوتا چلا گیا جب بھی باطل نے کٹھے ہو کر اسلام کو مٹانا چاہا اسی وقت اللہ نے اس کو زندہ کر کے دکھایا نور اللہ نوره ہی من کرے کوئی کیسے بجھا سکتا ہے جس طرح کو اللہ نے جلایا ہو اسے کوئی نہیں بجھا سکتا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نہیں مٹا سکتی لیکن یہ ہماری توبہ کا وقت ہے کہ یہ زمین پھر مسلمانوں کے خون سے لالا گار ہو رہی ہے بے شک آج کے معصوم بچے عبداللہ جیسے تو نہیں ہیں ابو بکر قاسم جیسے تو نہیں ہیں آج کے جب ہونے والے نوجوان عباس تو نہیں بن سکتے پر اسی دھرتی میں یہ کربلا قائم ہو رہی ہے میں ہم اللہ سے دعا ضرور کریں گے کہ اللہ ان کا حسرونی کے ساتھ کروا دے دیکھو کوئی ماں میں تو کل سے پرسوں سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ کوئی بچہ مرے حسین کے عبداللہ کو بھیج دے اس کا استقبال کرنے کے کوئی ماں مرے اللہ فاطمہ کو بھیج دے اس کا استقبال کرنے کے لیے کوئی باپ مرے اللہ حسین کو بھیج دے اس کا استقبال کرنے کے لیے کوئی بھائی مرے اے اللہ عباس کو بھیج دے اس کے استقبال کے لیے کوئی چچا داد مرے اے اللہ اون کو بھیج دے عبداللہ کو بھیج دے ان کے استقبال کے لیے کوئی کوڑا مرے کوئی جوان مرے کسی پر خنجر چلے اللہ ان مقدس روحوں کو تکلیف دے اور آ کر آج آج کی کی کربلا میں میں اللہ جو شہادت کے جوڑے سرخ پہن رہے اور جن کی گردنوں سے والا خون آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ بن رہا ہے اور فصل بہار کے لیے وہ کھاد کا کام دے رہا ہے ان کو بھیج دے ان کا استقبال کریں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ بھی تو توبہ کرو اپنی پتلونے پہنتے پہن کے آپ اپنی پتلوں میں اپنی گلے میں لٹکاتے ہو اپنی منڈاتے ہو اپنی سیو کرواتے ہو ابھی بھی تمہیں ہوش نہیں آیا ابھی بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی تمہارے کانوں کے پردے نہیں کھلے تمہیں ابھی بھی دوست اور دشمن کی کوئی کمیز نہیں اپنی عورتیں پردہ نہ کریں اور کھلے بال لے کر بازار میں آ جائیں یہ نسل اپنی گاڑیوں منڈائے پتلوں نے پہنیاں لگائے کوٹ پہنے اور انہیں کی تہذیب میں عزت سمجھے تو میں کس پتھر سے ٹکر ماروں کس پتھر سے جب کو جا کر سناؤں اگر یہ درد بھری بات میں پتھر کو سنا پر وہ بھی ہوتا اس کے بھی چیخ نکل جاتی پر میرے سامنے پتہ نہیں کون سے پتھر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اتنا کچھ امت کے ساتھ ہوا پھر بھی انہیں ہوش نہیں آئی اپنی دشمن کی شکل سے پیار دشمن کے لباس سے پیار اور اپنے اسکولوں میں بچے پہن کے اور پتلوں میں پہن کے جا رہے ہیں اور اپنی میں کتنے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں کس حال میں میرے جمعے کی نماز میں ننگے سر بیٹھے ہوئے ابھی تمہیں کوئی نہیں سمجھ میں آیا کہ تمہارا محبوب کون ہے تمہارا دشمن کون ہے ابھی تمہیں نہیں سمجھنے لگا تم کب ہوش میں آؤ گے کب تمہیں ہوش آئے گا کہ مجھے کس کے سانچے میں مرنا ہے جن جن نافرمانیوں پر جن نافرمانیوں پر ہمیں سزائیں مل رہی ہیں وہ نافرمانیاں فیصلہ باد میں بھی ہو رہی ہیں وہ لاہور میں بھی ہیں وہ اسلام آباد میں بھی ہیں وہ کراچی میں بھی ہیں وہ ہر جگہ ہیں وہ ہر جگہ ہیں میرے بھائیوں جب کبھی اللہ خوش تھا جب کبھی راضی تھا تو میدان ایسے نہیں گرم ہوا کرتے تھے فرشتے آیا کرتے تھے سزائیں بدل جاتی تھیں بدر کے میدان میں ہوا چلی حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ نے کہا جبریل آ گیا فرشتے دیکھا پھر ہوا چلی نے پوچھا یہ کیا ہوا آپ نے کہا میکا عل آ گیا لے اب نے اللہ کی مر نہیں گئی میکا کہیں چلے نہیں گئے اللہ کی طاقت کو زوال نہیں اس کے لشکروں میں کمی نہیں اس کی طاقت میں دوست نہیں اس کے علم میں کمی نہیں وہ چھو نہیں گیا وہ غافل نہیں ہے وہ جاہل نہیں ہے وہ کافروں کا نہیں بنا بھی ہمارا ہی ہے بھی ہمیں کافر کا ہو ہی نہیں سکتا ہے ہی ہمارا ماں باپ تو بچوں کی پٹائی کرتے ہیں ماں باپ تو بچوں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتے ہیں ماں باپ تو بچوں پر لاٹھی اٹھاتے ہیں اور جوتا اٹھاتے ہیں ماں ہی ہوتی ہے ماں ماں جو مار مار مار کے بچے کی کمر لال کرتی ہے اللہ اب بھی ہمارا ہے پہلے بھی ہمارا تھا پھر بھی ہمارا رہے گا اس دھرتی میں کلمہ کو ہم ہیں کافر نہیں ہیں میرے بھائیوں اللہ پاک کو منانے والا مجمع نظر کوئی نہیں آتا مجمع کوئی نہیں نظر آتا وہ تو مقدس علی کی سرزمین ابن سیرین کی سرزمین انس کی سرزمین نوح کی سرزمین سلمان فارسی کی سرزمین جابر بن عبداللہ کی سرزمین حسن بکری کی سرزمین ابن سیرین کی سرزمین جنید بغدادی کی سرزمین عبد القادر جیلانی کی سرزمین سر کی سرزمین اور منصور حلاج کی سرزمین بکر شبل کی سرزمین لاکھوں اللہ کے محبوب جہاں پیغم خاک ہوں رابعہ بصری کی زمین لیکن میں راجا بسری وائٹ جیسی عورتیں کہاں سے ہم لائیں عباس جیسے شاہ سوار کہاں سے لائیں جنید جیسے مارفت والے کہاں سے لائیں عبد القادر گیلانی جیسے تاج اور کہاں سے لائیں جب فیصلہ باد کے بازاروں میں آج بھی گانے کی سرتال ہو آج بھی عورتیں بے پرد ہوں آج بھی نوجوان داڑیاں میں بوڑھے داڑیاں مڑا رہے اور آپ کی پتلونی کوٹ پینٹ کٹائیاں پہنتے ہو بینکوں کے اسی طرح سرگرم گرم اور اتنا تو کرو بینکوں سے پیسے سے نکال کر کرنٹ میں ڈال دو اتنی توبہ تو کرو اپنے اکاؤنٹ بدل لو سوج سے نکال کر کرنٹ میں ڈال دو جھوٹ سے توبہ کو میں ہاتھ جوڑا ہوں سب معافی بھی مانگ رہا ہوں کہ میں آج بیٹھ گیا ہوں پاگل ہو گیا ہوں اس لیے میں بدتمیز مجھے پتا میں میں نے کبھی ایسی بدتمیزی نہیں کی لیکن آپ ہاں، مجھ سے بدتمیزی ہو رہی ہے میں اسے معافی مانگ رہا ہوں میں معافی مانگ رہا ہوں میں تنقید میرا شیوا نہیں نہ ہماری ترتیب ہے نہ ہماری عادت ہے لیکن غم انسان کو دیوانہ بنا دیتا آپ تو میدان میں نہیں آپ کو صبح اٹھ کے دکان جب دکان سے گھر آ گئے ہمیں دس کے ساتھ ہو جگ کے کھاتے ہوئے صرف اس امید پر یا اللہ کبھی تو باہر آئے اپنی محنت کو ٹوٹتا دیکھ کر ہر کوئی دیوانہ ہو جائے ہماری پندرہ ایکڑ کپاس خراب ہوئی صرف پندرہ ایکڑ صرف اور میرا میرا بھائی صبح سے شام تک اس نے کسی سے بات نہیں کی تو کیا کیا ہوا پندرہ ایکڑ کی لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی فصل خراب ہو گئی کیا ہوگی محنت کے ٹوٹنے پر ہر کوئی دیوانہ ہو جاتا میں محنت کیا نہ تجارت کی نہ کاروبار کیا بتیس سال ہو گئے اسی وقت میں پھرتے ہوئے لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہوئے چھوڑی بچے گھر چھوڑا اس لیے چھوڑا کہ شاید باہر ہم بھی دیکھ لیں تو جب نہیں کچھ نظر آتا تو پھر آدمی ایک وقت پر آتا ہے پاگل ہو جاتا دیوانہ ہو جاتا تو آپ مجھے آج سارے معاف کرنا میں دیوانگی میں بول رہا ہوں پاگل کر میں بول محرم ہو محرم ہو حسین کی یاد ہو اور اس کے تڑپتے لاکھ آنکھوں کے سامنے ہو اس کی آنکھوں کے سامنے کی تڑپتی نظر آ رہی ہو اور پھر فیصلہ آباد میں نوجوان ناچ رہے ہوں گا رہے ہوں شرابیں پی رہے ہوں گنا کر رہے ہوں کاروباری جھوٹ بول رہے ہوں ناپ تول میں کمی کر رہی ہوں عورتیں اپنی محنت کے ٹوٹنے پر کون دیوانہ نہیں اب بھی اگر سودا نہیں کرو گے تو کون سا دن آئے گا جب تم توبہ کرو اب بھی اگر تمہیں اپنے نبی کی معاشرت پسند نہیں آئے گی تو کون سا دن باقی ہے کیا قیامت کا انتظار ہے ہندوستان ہندوستان اگلی دشمن اگلی دشمن کتنے اخباروں نے سر پیٹا اور کتنے لوگوں نے یہ پروپے گنڈا کیا تو مہندی تو ہندوستان کالونی میں بھی سب رچائی جاتی دلہا ٹائی پہنائی جاتی کوٹ پہنایا جاتا ہے پینٹ پہنائی جاتی شیو کروائی جاتی جو داری نہیں کہتی ہیں تجھے لڑکی کون دے تیری شادی کیا ظلم ہے صرف امریکہ ظالم نہیں ہے گلستان کالونی والے بھی ظالم ہیں صرف ہماری حکومت ظالم نہیں ہے ہمارے میں بھی ظالم ہماری حکومت بھی ظالم ہمارے تاجر بھی ظالم ہمارے ذمہ دار بھی ظالم ہماری عورتیں بھی ظالم ہمارے مرد بھی ظالم ہاں استثناء تو ہر جگہ ہے کچھ لوگ ہیں جن کی برکت سے چھت قائم ہے آسمان کی دھرتی کا فرش بچھا ہوا ہے لہل و نہار کی گردش ہے وہ بھی اٹھ جاتے تو شاید قیامت سب کی آ چکی ہوتی میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں ہیں اللہ کے بندے اور بندیوں جن کی برکت سے جہان قائم ہے لیکن ہم تو اس میں سے نہیں ہیں تو آج کا توبہ کرو اتنی نفرت کو دکھاؤ ان کو اللہ کے سام مسجدوں کو بھرو اتنا مجمع ہر نماز میں لے کر آؤ اتنے نمازی ہر نماز میں لے کر آؤ اور اپنی گاؤں کو بڑھاؤ اپنی صوبہ کو بڑھاؤ اپنی عورتوں کے پاؤں پکڑو یہ گانے والوں کے پاؤں بس کرو خدا کے واسطے بس کرو ہمیں مت برباد کرو یہ سمجھاؤ جا کر نہیں میں غلط سے جلوسوں کے حق میں نہیں ہوں اپنے خلاف جلسہ کرو اپنے خلاف جلوس کرو یہ جلسے جلوسوں سے اللہ فیصلے نہیں بدلتا اللہ صوبہ سے فیصلے بدلتا ہے اللہ اس کے دربار میں رونے دھونے سے فیصلے بدلتا ہے صوبہ ہم کریں نہیں سارے فیصلہ باد میں جلوس نکل جائے اس سے کیا ہوگا توبہ توبہ کرو اللہ کے واسطے دکاندار جھوٹ سے باز ناپ تول کی کمی سے باز داڑیاں منڈانے سے توبہ کرو یہ تو نفرت کا اظہار کرو کہ اللہ ہمارے تیری طرف ہمیں اپنا بنا لے ہم تیرے نبی کے غلامی میں مرنا چاہتے فر کی طرح موقع ہے اللہ خور کو اللہ نے خور کو اس کے نام کے مطابق آزادی دی سبحان اللہ یزید جب اس نے دیکھا کہ واقعی حملہ ہونے لگا تو عمر سے کہنے لگا کیا تو واقعی آل رسول کو قتل کرے گا کہنے لگا بالکل قتل کروں گا کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا نہ سوچا تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا اور گھوڑا دوڑا تو آ کر حضرت حسین کے قدموں میں گرے گا اور اگر معافی مانگے مجھے معاف کر دیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ ہوگا آج میں جان کا نظرانہ پیش کر کے اپنے باپ کو دھوں تم موقع ہے ہمیں موت نہیں آئی اللہ کے واسطے توبہ کرو بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے اور میں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا اور میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں مجھے اللہ کے واسطے معاف کرو یہ اندر والے یہ باہر والے اوپر والے باہر سڑکوں پر بیٹھنے والے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو میں نے جذبات میں ایسے کلمات کہے ہیں جو مسلمان کے ممکن ہے کسی بھائی کو پہنچے آپ کی شان کے منافی ہوں مناسب نہ ہو لیکن بھائی ہو دیوانے پر کوئی نہیں غصے ہوا کرتا آج تھوڑی دیر کے مجھے دیوانہ سمجھ لو کہ صدروں نے پاگل کر دیا ہے ہر آدمی محنت کو ٹوٹتا دیکھ کر بچے کا کھلونا توڑ دو وہ رونے لگ جاتے وہ کچا گھر بناتا ہے آپ تو اب شہری لوگ ہیں ہم تو دیہاتی لوگ ہیں ہمارا تو بچپن بھی دیہات میں گزرا ہم وہ مٹی کے گھر بناتے تھے پاؤں ڈال کر اسے کوئی توڑ دیتا تھا تو ہم اس رونے لگے میرا گھر توڑ دیا چور کا ہاتھ کٹا تھا اور اللہ کے کے نبی آنسو کو نہیں آتا کتنی معصوم گردنے کٹ رہی آج وہ ہمارے اندر ہوتا اس کا کیا حال ہوتا اور محنت کے ٹوٹنے پر ہر آدمی دیوانہ ہو ہی جایا کرتا ہے اس لیے میں آ کر میں پھر معافی مانگتا ہوں آپ سب سے مجھے اللہ کے واسطے معاف کرنا ہوں کوئی میری بات دل کو لگ گئی ہو تو لے لینا پسند نہ آئی ہو تو میں تو محنت کے معافی مانگ رہا ہوں کھلا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 وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سكندر السلام भाइयों مانگنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جمعے لگایا ہے اور ہم سائل ہیں ہیں فقیر فقیر اور کا کام مانگنا ہوتا ہے جسے مانگ رہے ہیں نہ وہ عاجز ہے نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے نہ اسے دیتے ہوئے کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے ایک زمانہ ہوا ہم مانگنے کے آداب بھی بھول گئے اور مانگنے کا طریقہ بھی بھول گئے اللہ کا ارشاد ہے فلم فلم یہ کہتا ہے میں اللہ کے در پہ آیا تھا اس نے در کھولا نہ یہ کون کہتا ہے میں نے اللہ سے مانگا اور اس نے دیا نا تو اللہ اپنی بات میں سچا ہے اور ہم مانگنے میں جھوٹے ہیں ہم نے کبھی ویسے مانگا نہیں جیسے وہ ہم سے کہتا ہے بہرحال اتنے بڑے مجمع کا مسلمانوں کا جمع ہونا جمعے کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھانا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے دربار میں قبول کروانے کا اپنی درخواست کو اور مالک ہے مان لے یہ اس کا احسان ہے نہ مانے تو بھی اس کا احسان ہے کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ اللہ قیامت کے دن اس کے سلے دے دیتا ہے بہرحال ہم اپنے ذوق کی وجہ سے یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں سے اپنی گاؤں کی قبولیت دکھائے تو اس کے لیے پہلی شرط یہ کہ ہم توبہ کریں تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے میں سارے بھائیوں سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ بیٹھے بیٹھے اپنے اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری توبہ اس کے بعد اللہ سے مانگتے ہیں دینے والی ذات ہے شفیع ہے کریم ہے اس کے ملک کو زوال نہیں اس کے خزانوں میں کمی نہیں تو سارا مجمع سارے بھائی پہلے جتنے بھی آج تک کبیرہ گناہ کیے ہیں ان سب سے صدق دل سے معافی مانگیں پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اللہم لک الحمد کما انت اہلہ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا کما انت اہلہ اللہم لک الحمد حمدا کما یلیق بجلالک وعظیم سلطانک اللہم لا نخصی ثناء علیک انت کما افنیت علی نفسک اللہم لک الحمد کما انت اہلہ على على محمد كما أنت أنت أنت أهله أهله أهله الأنبياء والمرسلين المقربين وعلى عبادك الصالحين بنا بنا ما ما إنك أهل التقوى وأهل المغفرة زمین و آسمان کے تنہا اللہ تو وہ ذات ہے جو میرے مولا ہماری آنکھوں میں نہیں آتا تخیل میں نہیں آتا مشرق بھی تیرا مغرب بھی تیرا شمال بھی تیرا جنوب بھی تیرا تو عرش کا مالک تو فرش کا مالک تو ہواؤں کا مالک تو فضاؤں کا مالک تو وحدہ شریک مالک تیری ذات میں کوئی شریک نہیں تیری صفات میں کوئی شریک نہیں تو اپنی بقا میں واحد تو اپنی ذات میں واحد تو اپنی طاقت میں واحد تو اپنے خزانوں میں واحد تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیرے سوا کوئی مسجود نہیں ہماری زبانیں تیری تعریف کے قابل نہیں ہم تیری تعریف کا احاطہ کر نہیں سکتے ہم تجھ پر ایمان لائے جیسے تیری ذات و صفات اپنی عالی صفات اور ذات میں ہے اے اللہ ہم نے تجھے ویسے مانا جیسے تیرے نبی نے ہمیں بتایا جیسے تیرے قرآن نے ہمیں بتایا اے زمین و آسمان کے تنہا اللہ تو زوال سے پاک ہے ذوق سے پاک ہے بیوی بچوں سے پاک ہے کھانے پینے سے پاک ہے تیری قدرتوں کی حد نہیں مولا تیرے خزانوں کی حد نہیں مولا تیرے تیرے تیرے تیری قدرتوں تیرے تیرے ملک کی حد نہیں مولا تیرے لشکروں کی حد نہیں تیری قدرت اور کبریائی کی کوئی حد نہیں یا اللہ تیری رحمت بے قرآ ہے تیرے خزانے بے قرآ ہیں تیری محبت بے قرآ ہے تو اپنی ذات میں مولا ہر عید سے پاک ہے تو جگہ کا محتاج نہیں تو زمانے کا محتاج نہیں تو مکان کا محتاج نہیں اور ہم میرے مولا یہ جتنے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں یہ سارے محتاج ہیں یہ جگہ کے ہم محتاج زمانے کے ہم محتاج مکان کے ہم محتاج بیوی بچوں کے ہم محتاج کپڑے کھانے پینے کے ہم محتاج ہواؤں کے ہم محتاج موسم کے ہم محتاج یا اللہ یہ وقت بن کر ابھی ہم نے پہلے توبہ کی ہے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگی ہے جمعے کی نماز پڑھی ہے پھر دوبارہ معافی مانگی ہے نماز کے بعد تو ویسے ہی معاف کرتا ہے اور یہ ہزاروں کا مجمع ہے اور ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے ہے کچھ مسجد میں بیٹھے کچھ سینڈ میں بیٹھے کچھ سڑک پر بیٹھے ہیں کچھ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب وسط بن کے آئے ہیں مولا اور ایسے دکھی وقت میں آئے ہیں کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ در کھولے اور مدد اتارے تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مدد کرے مولا ہم مایوسی کی گھنگور گھٹاؤں میں کالی رات کے تاریخ پردوں میں پھنسے ہوئے تیرے گھر پر آئے ہیں یہ ہماری تو آخری امید ہے ہماری ساری امیدیں ٹوٹ چکی ہیں ہمارے سارے سہارے ٹوٹ چکے ہیں ہم بھیڑ بکری کی طرح فروخت ہو چکے ہیں اب تیرے پاس آئے ہیں اگر تمہیں دھکا دے دیا تو پھر ہمیں کوئی نہیں بچانے والا اے بادشاہوں کے بادشاہ ہم بڑی آس لے کر آئے ہیں پر یا اللہ آج ہم جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں یا اللہ ہم ضد کر رہے ہیں مولا ہماری ضد مان لے آج یا اللہ ہماری ضد مان لے میرے مولا اپنے حبیب کی امت پہ کرم کر دے ان پر آفتیں ٹوٹتی رہی یہی مٹتے رہے ان پر قیامت آتی چھوٹی قیامتیں آتی رہی یہی مرتے رہے ان پر کربلائیں قائم ہوتی رہی انہی کے خون بہتے رہے آج دو سو سال ہو چکا ہے یا اللہ اس امت کے خون کو پانی کی طرح بہایا گیا اس کے معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ چڑھایا گیا انہی کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلا گیا انہی کے گھروں کو جلایا گیا یہی گھر سے بے گھر ہوئے یہی در سے بے در ہوئے یہی برباد ہوئے آج ایک اور کربلا ہمارے سامنے آ چکی ہے اے مولا آج کا باطل کہنا ہم خدا ہیں تو آ جا یا اللہ تجھے تیری تیری خدائی کا واسطہ یا اللہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ یا اللہ میرے مالک اب بڑی دیر ہو چکی ہے یا ہم پس رہے ہیں ہم پٹ رہے ہیں ہم برباد ہو رہے ہیں ہمارے معصوم بچوں پہ آگ برس رہی ہے معصوم بیٹیوں پہ آگ برس رہی ہے اے مولا تو آ یا تو تو کہیں غائب نہیں ہوا تو تو کہیں چلا نہیں گیا تو دنیا کا بادشاہ تو ہے نہیں جو کہیں چلا جائے تو دنیا کا بادشاہ تو ہے نہیں جو ظالم ہوتے ہیں تو دنیا کا بادشاہ تو ہے نہیں جو خود غرض ہوتے ہیں اللہ تو تو بادشاہ ہے یا اللہ تو بے مثال بادشاہ ہے عرصوں پہ ہو کر ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے پہ رہ کر ہمارے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ ہمارے قریب ہے ہمارے دل کی دھڑکنوں کی آواز بھی سنتا ہے اندر کی فریاد بھی سنتا ہے اب تو ہمارا اندر نہیں مولا ہمارا رو رو فریادی ہے یا اللہ ہماری زبان سے بول رہی ہے اگر ہمارے جسم کے ایک ایک روئے کی زبان ہوتی ہم سب میرے بولا فریاد بن جاتے ہیں فریاد بن جاتے ہیں تیرے سامنے ہماری دعائی ہے یا اللہ ہمارے پاس کوئی نہیں رہا صحابہ پہ دکھ آتا تھا وہ تیرے نبی کے دربار میں چلے جاتے تھے ان کے مسئلے حل ہو جاتے تھے اب ہم کس کے پاس جائیں مولا دنیا خالی ہو چکی ہے پاس بک چکے ہیں فروخت ہو چکے ہیں بیج منجدار میں کشتی چھوڑ کے ملاح بھاگ چکے ہیں تیرے محبوب کی سرزمین میرے مولا تیرے علی کی سرزمین آج خون سے سرخ ہو ہے تیرے حسین کی دھرتی آج خون سے سرخ ہو رہی ہے یہ بولا تیرا جابر تیرا سلمان فارسی تیرا بندہ نو تیرے ابراہیم کی جائے آج اس پہ آگ برس رہی ہے تیرا حسن بسری تیری رابعہ بصری تیرا ابن تیری تیرا جنید تیرا او بکر چبلی تیرا عبد القادر جیلانی آج میرے مولا بولا تیرے دوستوں کی زمین پہ آج بھر گئی ہے اور آج کا باطل ساری دنیا سے بڑا کروڑ بن کے آیا ہے ایسا کروڑ دھرتی نے کوئی نہیں دیکھا ایسا نمرود دھرتی نے کوئی نہیں دیکھا ایسے شرداد سے کبھی واسطہ نہیں پڑا وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں تو آ کے انہیں دکھا کہ تو خدا ہے یہ سارا مجمع تیرے گھر میں بیٹھا ہے یہ اللہ کسی بادشاہ کے در پہ نہیں پہنچا یہ اسلم اسمبلی میں نہیں آئے یہ کسی وزیر کے در پہ نہیں آئے ہوئے ہیں یہ کسی جرنیل کے در پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی پولیس کے در پر نہیں بیٹھے ہوئے یہ تیرے سامنے دہائی دے رہے ہیں بولا اے اللہ وہ مقدس دھرتی جہاں تیرے پیاروں کا خون کہا اس امت کی نئی تاریخ لکھی گئی تیرے تیرے نبی کی آل کے بچوں کی بوٹیاں ہوئی ان کے سر دھر سے جدا ہوئے ان کے بے گور و کفن لاشے جس دھرتی کو سجائے سجا گئے میرے بولا اس دھرتی پہ آگ آ گئی ہے اس دھرتی میں فرون آ گئے ہیں سداد و قارون آ گئے ہیں اے الملک اللہ اے وہ ذات جسے زوال نہیں ہے ان پہ کرم کر وہ زوال پذیر کیا ہوئے زوال میں ہی مر گئے ہیں لفظ زوال بھی ان پہ بیٹھ کے ہم سے باہر رہے ہیں جلتوں کے کلمات خود ہم پہ رو رہے ہیں یا اللہ پستی کا لفظ خود ہم سے آنسو بہا رہا ہے یا اللہ آج ہماری ضد بھر لے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے کچھ نہیں تیرے سامنے پیش کرنے کو یا اللہ مدد کی لوگوں کی تخوے پر مدد بن بند ہے کربلا قائم ہو چکی ہے کربلا تو حسین کو سجتی تھی ہم کہاں حسین کربلا تو عباس کو سجتی تھی ہم کہاں عباس تھے کربلا تو عبداللہ علی کو سجتی تھی قاسم کو سجتی تھی میرے مولا ہمارے بیٹے کہاں قاسم بن سکتے ہمارے بیٹے کہاں ابو بکر بن سکتے ہمارے بھائی کہاں عباس بات سکتے ہیں ہماری بیٹیاں کہاں میرے مولا زینب بن سکتی ہیں سکینہ کیسے بن سکتی ہیں اے کربلا تیرے حسین کا حصہ تھا ہمیں بچا لے تو آ جا میرے مالک دیر ہو رہی ہے تو آ جا میرے مولا دیر ہو رہی ہے تو آ جا میرے اللہ دیر ہو رہی ہے اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے ہماری مدد کر ہمارے پاس کوئی مجمع نہیں تیرے سامنے میں پیش ہونے کو یہ حقیر فقیر و زلیل ہے پر تو آجا تجھے تیری عزتوں کا وقت آ رہا آج صرف مسلمان نہیں لگی لو تیرے اسلام پہ دھبا آ رہا ہے تیری ذات پہ بھی اللہ دھبا آ رہا ہے آج کے فراؤن کہہ رہے ہیں بلاؤ رب کو بلاؤ خدا کو بلاؤ اللہ کو اللہ آج کا یہودی آج کا عیسائی نئے روپ میں آیا ہے ریجنالڈ نے کہا تھا بلاؤ محمد کو صلاح الدین آ گیا تھا آج کے وجہ بھی کہہ رہے بولو آ جا تو آ جا ہماری فریاد ہے آ جا میرے مولا دیر ہو گئی آ جا میرے رب دیر ہو گئی آ جا تجھے کری تو تم کا ہماری میرے مولا سن لے کوئی نہیں سننے والا ہمارا کسی پہ کوئی گیلا نہیں ہے ہمیں اپنی فوجوں پہ کوئی گرا ہے یہ تو پہلے ہی بازاری سے تھے یہ تو پہلے ہی بھیڑ ہیڑ تھے ہماری پولیس پہلے ہی بھیڑ پہ نہیںڑ وکیلت میں کوئی گلا نہیں ہے اب یا اللہ تجھے تو گلا کر سکتے ہیں یا اللہ ہمیں پتا ہے تم بہو سے زیادہ پیار کرتا ہے آج ہمیں اپنی چادر میں چھپ ہمیں اپنی گوشت میں لے لے ڈرے ہوئے باقی اللہ چھیڑے ہوئے اللہ اللہ باطل میں آیا میرے اے محمد کے اللہ اے حسین کے اللہ شہدائے کربلا کے اللہ اے جنید کے اللہ اے عبد القادر کی رانی کے اللہ اے جابر انصاری کے اللہ اے روح ابراہیم کے اللہ تو میرے بولا آجا اپنی محبوب کی کی امت فریاد سن لے ہماری ضد مان لے اللہ اتنے بڑے بجنے سے رونے کو تیرے گھر کا رب کبھی رد نہیں اتنے ہزاروں کے آنسو تیرے گھر کبھی نہیں رد یہ آنکھیں گنا دار ہے یہ آنکھیں بے حیا ہے یہ بولنے والی زبان کاری ہے یہ اٹھل ہوئے ہاتھ جرموں سے بکھرے ہوئے یہ تڑپتے ہوئے ہمارے وجود گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں پر یا اللہ ہم تو یہ آخری سہارا سمجھ کے آئے ہیں یہ آخری سہارا سمجھ گئے اگر تیری مدد اب بھی آئے بولا اگر بھی ہم تو یہی مان لائے پھر بھی تو ہی ہمارا رب ہے تو ہمیں مار دے ہمیں مٹا دے ہمارا خون کا سکتا کر دے زیر زمین کو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو ہی ہمارا اللہ ہے تو ہمارا محبوب ہے کوئی ہمارا رب ہے ہم سر بھی تجھے ہی پوجیں گے تیرے سامنے سر رکھیں گے تجھے ہی سجدہ کریں گے اس دین کو ہم قرآن کو تیری کے بعد ہماری روٹی روٹی کر دے تجھے ہی لا لا تیرا وعدہ وادہ تو اپنے بندوں کی مدد کر لیکن تیرے کچھ اصول ہے بولا ہم نے وہ اصول توڑ دیے ہیں ہم اپنے استحاف مٹا چکے ہیں ہم ہمارا حق اب باقی نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی تجھے پکارتے ہیں ہم پھر بھی تجھے پکارتے ہیں تو آ جا کوئی ابو بکر جیسے ہمیں حکمران دے دے ہمیں ان ظالموں سے نجات دے دے ہمیں ان بھیڑیوں سے نجات دے دے اے اللہ ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے یا اللہ عمر جیسا دے دے یا اللہ کب تک ان ظالموں کے ہاتھوں جمع ہوتے رہیں گے کب تک ہماری عزت کھیلتے رہیں گے لے آ کوئی عمر جیسا جو کتے کے مرنے پر بھی بیٹھ کر آنسو بہائے کوئی عثمان جیسا دے دے ہمیں ان بے حیاؤں سے نجات دے دے کب ان بے حیاؤں کا روانہ انہوں نے ہماری بیٹیوں کو دنگا کر بازاروں میں دیا انہوں نے اسکول بنا دیے بیٹیوں کو ناچ سکھانے کے لیے بچوں کو گانا سکھانے کے لیے انہوں نے ان بے حیاؤں نے اسکول بنا دی کالج اور یونیورسٹی بنا دی انہوں نے ہماری بیٹیوں کو نچا دیا گھر گھر میں ناچ زندہ ہوگا کیبل لگا اللہ آیا عثمان جیسے لیا حیا والے جو ساری امت کو حیا سکھا دے اے مولا ہم جاہل ہو گئے جاہلوں کے پلے پلے پلے پڑ گئے ہمیں علی جیسا دے دے علی جیسا دے دے علی جیسا دے دے جو علم کے چراغ جلا دے مولا ہم گروہ بن گئے ٹوٹ گئے کٹ گئے آج بھی ممبروں سے خطیب شولے بتا رہی امت کو توڑ رہے ہیں کوئی حسن جیسا لیا کوئی حسن جیسا لیا کوئی حسن جیسا لیا میرے مولا جو امت کو امت بنا دے آج میرے مولا یزیدیوں دیدیوں سے دنیا بھری پڑی ہے ابن جات کے پیروکار بھرے پڑے ہیں کوئی حسین جیسے لے چلو ہم تو بازاری لوگ میرے مولا چند پیسوں پہ بک جانے والے چند تکوں پہ سودے کر دینے والے اس ملک کا نصیب ہی پورا پڑا ہے پچپن سال سے اس نے کا نہیں ہے ہم ان چھ لاکھ سے شرمندہ ہیں جو اس کی سرحد میں نہ دیکھ ہوئی رابی کی موجود میں موجود میں جل میں ان کی کرپانوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہم ان چھ لاکھ سے شرمندہ ہیں اے مولا اس مجنے کی فریاد رد نہ کرنا اپنے بندوں کی مدد کر ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما اپنی مدد اتار دیں بے شک وہ ہماری فرمان تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے وہ روزے میں نہیں رکھتے تھے لیکن آج وہ صرف تیرے دل کی وجہ سے مارے جا رہے اللہ کے لشکر اتار رہے ہیں گائے کے لشکر اتار رہے ہیں وہ فرشتے جو اچھا میں آئے تھے وہ اتار رہے وہ فرشتے جو قادشیہ میں آئے تھے اتار دے جو جلولہ میں آئے تھے اتار دے جو مدائن میں آئے تھے اتار دے اللہ میرے مولا تو آیا ہم نہ لوگ کہیں گے مسلمانوں کا اللہ ہی کوئی نہیں تو آیا جا میرے مالی ہماری سوریا سن لے اتنا مجمع اپنی ماؤں کے سامنے رو دے تو میں پگل کرے یا اللہ ہماری تو مائیں مر گئی اے بولا تو تو زندہ ہے تو تو زندہ ہے موت سے پاک ہے اے مالک ہم تیرے سامنے مفت بند کر آئے ہیں اور ہم ضد لے کر آئیں گے ہم نے اٹھنا نہیں جب تک تو مدد کے فیصلے نہ کر دے ہم نے اٹھنا نہیں جب تک تو مدد کے فیصلے نہ کر دے آ جائے آ جائے ان کو لگا دے یہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہے ان کو بتا تو خدا ہے تو رب ہے انہیں اپنے ایٹمی طاقتوں پہ ناز ہے انہیں اپنے جہازوں پہ ناز ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پر تو ہی تو ہے تو ہی ہمیں کچھ پہ ناز ہے تو ہمیں کٹ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے ہماری بوٹی بوٹی پھر بھی تجھ میں ناز کرے گی ہماری راس بن جائے ہماری راس کے ذرے بھی تجھ میں ناز کرے گی اللہ ہمیں تجھ میں ناز ہے تو آیا میرے مولا آ میرے آقا اپنے اس کمزور امت کو کبھی کر دے مدد کو اتار دے علی کی سر زمین میں فرق اتار دے حسین کی سر زمین میں فرش اتار دے وہ گندے صحیح بس ہی تو بچے ہی وہ معصوم بچے تو تیرے پیارے ہو گئے وہ معصوم بیٹیاں تو تیری پیاری ہوگی جو بموں کا نوالا بن کسی کسی کی کے ہاتھ کوئی زندگی بھر کے لیے معذور ہو رہے پہلا آج کا فرون پہلا مصر کا فرون ایسا سنگ دل نہ تھا بابل کا نمرود ایسا سنگ دل نہ تھا اے بولا آج کے فرون کو اے اللہ لاکھوں سبا کر کے بھی قرار نہیں آ رہا لاکھوں خلیلوں کو جلا کے بھی قرار نہیں آ رہا میں وعلیکمک اللہ نے جیسے مصر کا فرون پکڑا بابل کا نمرود پکڑا ہمیں موت سے پہلے ہمارے نمرودوں کو غرق ہوتا دکھا دے انہیں تڑپتا دکھا دے ہمارے فرونوں کو ہمیں ڈوبتا دکھا دے ہم نے اسلام کی آگے پر آج تیرے سامنے اللہ بغیر کسی سبب کے کرتے ہیں کچھ ہے نہیں جو پیش کرے کچھ ہے نہیں جو پیش کرے پوری امت کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمارے دیش کی حفاظت فرما ہمارے شہر کی حفاظت فرما پنجاب سرحد بلوچستان سندھ کی حفاظت فرما سندھی بلوچی پٹھان پنجابیوں کی مروجی کی سرائیوں کی سب کی حفاظت فرما مرد عورتوں کی عرب کی حفاظت فرما ایران والوں کی حفاظت پھر والوں عراق سعود رات پوری امت یہاں جہاں ہے الفاظ ختم ہو رہے ہیں پاگل میں پڑے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا مانگنے میں بھی اللہ دیوانے ہوئے جا رہے ہیں بے ادب ہوئے جا رہے ہیں اے اللہ بے ادب ہوئے جا رہے ہیں معاف کر دے ہم پاگل ہو گئے ہمیں معاف کر دے ہمارے جنون کو معاف کر دے بس تو ہماری مدد کر دے میرے والا کر دے میرے اللہ کر دے اللہ تو کر دے نا اللہ مدد کر دے اللہ کر دے یا اللہ کر دے کر دے یا اللہ کر دے غلط کر دے غلط کر دے کر دے میرے اللہ نہیں کرنی پھر بھی کر دے نہیں کرنی پھر بھی کر دے ہم پتیر رہے ہم نہیں اٹھیں گے اللہ تجھے منائیں گے اللہ تجھے منائیں گے تجھے راضی کر دے تجھے راضی کر دے ہماری توبہ ہم ہماری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 لا شريك لك لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين I mean?